کچھ نہ کچھ رسم و رواج ان کے یہاں پہنچ چکا تھا اور وہ اس سے واقف تھے موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے اطلاع ملی کہ آپ کی قوم کو تو سامنے نے گمراہ کر دیا ہے اور بچڑے کی پوجا میں مبتلا کر دیا ہے فرجع موسا علاقوں میں ہی رزبان آصفا موسا علیہ السلام واپس لوٹے غزبان غصے میں بھرے ہوئے آصفان افسوس کرتے ہوئے کیا ہو گیا اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا فرعون کے ظالم پنجوں سے چھڑایا اور دریا کراس کر کے ان کو یہاں پہنچایا منا اور سلوا ان پر نازل ہوا بادلوں کا سایہ ان کو عطا ہوا میں ان کے لیے تور پہاڑ پر تورات لینے گیا یہ پیچھے سے بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے گئی کالیا یا عید کم رب وعدا حسنا فرمایا میری قوم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدا حسن اچھا وعدہ کہ تمہارے لیے میں دستور العمل لانے جا رہا ہوں اور رب نے وعدہ کیا کہ یہ دستور العمل ملے گا تم نے پیچھے بچڑا پوجا شروع کرنا شروع کر دیا افطال علیکم العہد تو کیا لمبی ہوگی تم پر مدت یحل علیکم غضب من ربکم زمانہ لمبا ہو گیا بہت مدت ہو گئی شاید تم نے سوچا کہ اب علیہ السلام تو واپس آئیں گے نہیں کتنے دن ہوئے چالیس دن ہوئے ام تم من یحل علیکم یا تم نے یہ ارادہ کر ہی لیا کہ واجب ہو جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب میں عرض کر چکا حلہ یا حلو کے معنی اترنا اور حلہ یا حلو کے معنی واجب ہونا اس کے خلاف بھی ترجمہ کر لیتے ہیں اترے تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب فاخلف تم موعدی تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی اور ہم نے جواب دیا ہم نے جان بوجھ کر وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی کچھ حالات ہی ایسے پیش آئے کہ اس کے بعد بس ہم مجبور ہو گئے بچڑے کی پوجا کے لیے کیسے حالات پیش آئے کالو ما اخلف نہ مویدہ کبھی انہوں نے کہا ہم نے مخالفت نہیں کی آپ کے وعدے کی اپنے اختیار سے ولا حملنا اوزارا اوزار زینت القوم لیکن لادے گئے ہمارے اوپر قوم کے زیوروں میں سے قوم کی زینت میں سے کچھ بوجھ لادے گئے تھے ہمارے اوپر یہ چند مقام ہے جس کے لیے میں نے واپس دہرایا یہ قوم کی زینت میں سے بوجھ لادے گئے اس سے کیا مراد ہے بائبل میں روایت یہ ہے کہ نوز باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی تھی کہ چونکہ فرعونیوں نے ہم پر بہت ظلم کیا اور اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں اس لیے جتنا تم سے ہو سکے بہانے کر کے اور فراڈ کر کے فرونیوں سے زیور لے لو اب ہم نے جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری عید کا دن ہے اور مقصد یہ بھی تھا کہ کسی کو ہمارے شور ہنگامے کا پتہ نہ چلے فرونیوں کے ساتھ ان کی جنگ تھی مگر اس کے باوجود رواداری تھی یہ بات بھی کئی مرتبار ہوئی کہ وہ دور رواداری کا دور تھا انہوں نے فرونیوں سے زیور مانگے انہوں نے دے دیے اس زیور کے ساتھ جب یہ پار ہو گئے سمندر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گئے بات چلی کہ اس زیور کا کیا کریں حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا ایک کھڈے میں ڈال دو ان کے ہاں یہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا اس لیے مفسرین میں سے ایک تھوڑا سا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ زیور فرعونیوں کے نہیں تھے بلکہ یہ ان کے اپنے تھے کیوں اس لیے کہ یہ جھوٹی روایت بائبل کی ہے لیکن ہمارے یہاں نسائی شریف کی روایت موجود ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا یہ جھوٹ ہے اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر کیا اور اس لیے کیا تھا تاکہ ہم جو تیاری کریں گے نکلنے کی تو شور ہنگامے کا کسی کو پتہ نہ چلے انہوں نے زیور لیا پھر وہ زیور ایک کھڈے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ڈالا گیا لیکن قرآن کریم کا ظاہر کہتا ہے کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ڈالا گیا یہ تبلیغ کس نے کی حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ پرایا مال ہے اس کو ایک جگہ ڈال دو فقضف تو ہم نے اس کو ڈال دیا فَقَذَلِكَ علی اسی طرح ڈھال دیا سامری نے یہ میں نے ترجمہ کیا تھا یہ ترجمہ بھی ہمارے بڑوں میں سے بہت ساروں نے کیا حضرت شیخ الہند کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا یہی ترجمہ ہے القسامری یہ سامری نے ڈھال ڈھالنے کا مطلب کہ اس کو کھڈے میں جمع ہوا اس نے اس کو گرم کیا اور اس کا بچڑا بنا دیا لیکن القا کے مشہور دوسرے معنی ڈالنا بھی ہیں اور یہاں یہ معنی بھی کیے گئے فقضا علی القسامری جی تو اسی طرح سامری نے بھی ڈالا مگر ہم نے تو قوم کا زیور ڈالا سامری نے کیا ڈالا قرآن پاک نے اس کی تصریح نہیں کی آگے دو باتیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ سامری کے پاس جو زیور تھا وہ اس نے ڈالا دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں سامری کے پاس کچھ تھا وہ اس نے ڈالا اس کی تشریح آگے آ رہی ہے فَآخَرَجَ لَهُ اجلا تو سامری نے بنا لیا ان کے لیے نکالا ان کے لیے بچڑا اجلم جیسا دن جو جسم تھا لہو خوار اس کے لیے خوار بین بین کرنے کی آواز تھی یہ بین بین کرنے کی آواز کیوں تھی اور کیا بچڑا واقعی بچڑا بن گیا تھا ایک تھوڑا سا طبقہ مفسرین میں سے کہتا ہے کہ بچڑا ایسا نہیں ہے کہ وہ سونے کے بجائے گوشت اور ان کا بچڑا بن گیا ہو وہ سونا ہی تھا البتہ اس نے کچھ سوراخ ایسے رکھے تھے کہ ایک طرح سے ہوا گھستی تھی دوسری طرف سے نکلتی تھی اس سے آواز آتی تھی کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت بھی اسی طرح کی ملتی ہے وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں پڑ گئی تھی صرف بین بیں ہوتی تھی لیکن زیادہ تر مفسرین نے دوسری بات لی کہ سامری نے اس میں کچھ ڈالا اس کی وجہ سے اس کے اندر واقعتاً آواز پیدا ہوگی اور وہ خود آواز نکالنے لگ گیا جیسے کہ بچڑا بہ بہ کرتا ہے اسی طرح وہ بھی بہ بہ کرنے لگ گیا اور اس کا جو سونے کا بچڑا بنا تھا وہ سونے کے بجائے واقع تھا اس کے اندر گوشت پیدا ہو گیا ہڈیاں پیدا ہو گئی بغیر اگالی ایک طبقہ یہ بات بھی کہتا ہے فقال هذا حاضہ و الہ موسا انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا خدا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا آپس میں چلائے ایک دوسرے کو کہ خدا تو یہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا یہ ہے فنسی تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اس سے بڑے بڑے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھیں لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا اور اس ازدہ نے سب کو نگل لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری دریا پھٹا اور اس سے پار ہو گئے اس سے متاثر نہیں ہوئے آسمان کا بادل ان کے ساتھ چلتا تھا اس سے متاثر نہیں ہوئے منا اور سلوا کھانے کو ملا اس سے متاثر نہیں ہوئے علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور بارہ چشمے نکل گئے اس سے متاثر نہیں ہوئے متاثر کس سے ہوئے کہ بچڑا بے بے کیوں کرتا ہے اور اس کو خدا سمجھنے لگ گئے افلا اللہ قولا تو کیا انہوں نے وہ اتنا بھی غور نہیں کرتے تھے انہو لا یرجعو بری کہ نہیں لوٹاتا تھا وہ ان کی طرف بات کو صرف بے بے کرتا تھا اس کو تو کہے بچڑے صاحب میری پریشانی دور کر دے تب بھی بین بچڑے صاحب میرے دشمن کا بیڑا غرق کر دے تب بھی بین بچڑے صاحب مجھے اولاد دے دے تب بھی بین ہر بات کے جواب میں وہ ایک ہی کہتا تھا وہ تو بات ان سے نہیں کرتا تھا ولا لَهُمْ ذَرًّا وَلَا لحملہ اور وہ مالک نہیں تھا ان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا اتنا بھی نہیں سوچا اور اس کو خدا سمجھ لیا بائبل میں ایک جو اور جھوٹی روایت آج بھی موجود ہے ایک تو یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم فرعونیوں سے مال لاؤ دھوکہ دے کر اور تاریخ کا فرق دیکھو ایک طرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہجرت فرما رہے ہیں اور آپ حضرت علی کی جان خطرے میں ڈالتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آؤ دوسری طرح کے ہاں بائبل میں آج بھی یہ لکھا ہوا کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کے ان سے ان کا سونا لاؤ اور اس کی تلاوت بھی فرماتے ہیں وہ آج بھی اس کے علاوہ یہ روایت بھی جھوٹی موجود ہے کہ نوز باللہ یہ بچڑا حضرت ہارون نے بنایا تھا اور حضرت ہارون نے ہی ان کو کہا تھا کہ تم بچڑے کی پوجا کرو قرآن پاک نے اس کی بھی تردید کی وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ اور یقین ان سے کہا تھا حضرت ہارون من قبل اس سے پہلے یا قوم انما فتنتم تم اے میری قوم بے شک تم فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو وَإِنَّ رَبَّكُمُ رب اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے فَاتَّبِعُونِ تو تم میری پیروی کرو آتی ہو امری اور میری بات مانو اتباع ہوتی ہے عمل میں میرے پیچھے چلو جو میں کر رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں وہ کام تم کرو وہ ہو امری اور میری بات مانو اتباع عمل میں اور اطاعت ہوتی ہے حکم میں قالوا لن نبرح انہوں نے کہا ہرگز نہیں چلیں گے ہم علیہ اس کے اوپر سے عاکفین گھیرا جمائے ہوئے رہیں گے حتی یرجع علینا موسیٰ یہاں تک کہ لوٹ کر آ جائیں ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں ہٹیں گے اور تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب زور دار طریقے سے تبلیغ فرمائی تو تین طبقے ہو گئے لوگوں کے بہت بڑی جماعت تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہی اور ایک طبقہ سائڈ ہو گیا اس نے کہا نہ ہم بچڑے کی پوجا کریں گے اور نہ حضرت ہارون کا ساتھ دیں گے نہ ان کو منع کریں گے لیکن ایک بھاری جماعت بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی اور اس نے یہ جواب دے دیا کہ بالکل ہم کو ہٹیں گی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تب بات ہوگی آل یا ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے سب سے پہلے غصہ حضرت ہارون علیہ السلام پر اتارا ہارون علیہ السلام پر کیوں اس لیے کہ ان کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے اس لیے اس لیے کہ وہ سکے بھائی تھے اور ان کو ہی ذمہ داری دے کر گئے تھے قوم کی تو وہ سمجھے کہ کہیں انہوں نے سستی تو نہیں کی ہے قال یا ہارون اے ہارون علیہ السلام ما منعک اذ ادھر بلو کس چیز نے روکا تجھ کو جب تو نے دیکھا ان کو کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں اللہ تب تب یعنی کہ آپ نے میری اتباع نہیں کی اس کے دو معنی کہ جانشینی کا حق آپ نے ادا نہیں کیا اور دوسرے معنی کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ جب یہ گمراہ ہو گئے تھے تو میرے پیچھے آ جاتا تو پہاڑ پر مجھے آ کر کے اطلاع دیتا بھائی سے یہ بات کہی افاصی تعمری تو کیا نے میرے حکم کی نافرمانی کی میں نے آپ کو جانشین بنایا آپ نے نافرمانی کی تھی کیا ابن ام حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا او میری ماں کے بیٹے حضرت موسا ماں کے بیٹے بھی تھے اور باپ کے بیٹے بھی تھے ظاہرہ سگے بھائی تھے لیکن پیار پیدا کرنے کے لیے دل میں نرمی اور شفقت لانے کے لیے ماں کا نام لیا اور میری ماں کے بیٹے لا تاخذ بالحیتی نہ پکڑیے میری داڑھی کو ولا بغاتی اور نہ پکڑیے میرے سر کو یہ وہ مقام ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ اتنی داڑھی تھی جو پکڑی جا سکی اور سر کو نہ پکڑیے میرے بالوں کو نہ پکڑیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال بھی پکڑے اور ادھر سے داڑھی بھی پکڑی اور ہم پیچھے پڑ چکے یجر روح یہی اپنے طرف ان کو کھینچنے لگے کیا کیا آپ نے یہ حضرت ہارون نے فرمایا ایسا نہ کیجیے آپ میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیے اس لیے کہ دشمن کہیں کہ پہلے اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تب بھی ہے کسی نے مصیبت اٹھائی اور اب غصہ بھی اسی پر اترا بھائی کو ہی مار پڑی انی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل میں ڈر گیا اس بات سے کہ آپ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل تو نے جدائی پیدا کر دی تھی بنی اسرائیل میں ولم ترقب قولی اور تو نے میری بات کا انتظار بھی نہیں کیا میں تو اس وجہ سے ایسا کرتا رہا ورنہ ان کے ساتھ جنگ بھی کر سکتا تھا آپ کے پیچھے بھی آ سکتا تھا تو بنی اسرائیل میں جدائی ڈال دے گا اس کا کیا مطلب حضرت ہارون علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں ان کے ساتھ جنگ کرتا تو دو ہی راستے تھے کچھ لوگ میرے ساتھ مل جاتے اور کچھ سامری زلیل کے ساتھ مل جاتے پھر آپس میں جنگ ہوتی آپ واپس آتے تو آپ کہتے تم نے لوگوں کو جڑا لڑا دیا آپس میں خانہ جنگی شروع کر دی ولم ترکم قولی اور میری بات کا انتظار نہیں کیا میرے آنے کا انتظار کرتے میں آ کر کے ان کو سمجھاتا اور یا یہ مطلب ہے کہ اگر میں تور پر آپ کے پیچھے آتا تو کچھ لوگ میرے ساتھ آتے اور کچھ سامری کے کہنے پر یہی رہتے تو لوگوں میں جدائی ہو جاتی لیکن پہلی بات زیادہ واضح بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ایسے جذبات میں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام طور پر گئے پیچھے قوم گمراہ ہو گئی اس لیے کہ ان میں کوئی دعوت کا کام نہیں کر رہا تھا بے وقوفی کی بات ہے حضرت ہارون علیہ السلام کام کر رہے ہیں اور اتنا کر رہے ہیں کہ جنگ ہونے کی نوبت آ گئی ہے اور کہتے ہیں کادو آئلو نہ پیچھے ہم پڑ چکے قریب تھے کہ لوگ مجھ کو قتل کر ڈالتے یہاں تک نوبت آ گئی تھی اور پھر میں رک گیا کس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے دو فرقے پڑ جائیں گے آپس میں جنگ ہو جائے گی اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا اور یہ نوز باللہ اللہ کے نبی پر الزام بھی ہوگا حضرت ہارون وہ اللہ کے پیمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تو نوز باللہ کیا وہ چھوڑ سکتے تھے اللہ کے دین کا کام نہیں چھوڑا تھا مگر حالات ایسے بنے کہ قوم گمراہ ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی کی طرف سے مطمئن ہوئے قال فما خطبك یا سامری متوجہ ہوئے سامری کی طرف کہا سامری تیرا کیا مسئلہ ہے کون تھا یہ سامری کہتے ہیں اس کا نام بھی موسیٰ ابن ظفر تھا اور مشہور بات ہے عربی میں ایک محاورہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ان کی پرورش ہوئی وہ پلے بچپن میں تربیت نہیں پلنا ان کا ہوا ان کا بچپن گزرا فرعون کے ہاں مگر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور نبی بنے یہ سامری کون بنا تھا کہا یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا اور اس کی قوم گائے بچڑے کی پوجا کیا کرتی تھی اور بعد نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا یہ دوسرے قبیلے کا تھا اور ظاہری طور پر کلمہ پڑھا تھا مگر تھا اندر سے منافق اور اس کی قوم گائے بچڑے کو پوجتی تھی سامری قوم تھا لیکن مشہور یہ کہ بنی اسرائیل میں سے کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کو بھی مارنے کا حکم تھا فرعون کی طرف سے اس کی ماں نے اس کو ایک غار میں ڈال دیا اس غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی پرورش کی اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا یا بڑا ہوا وہ موسا جس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ سامری بنا اور وہ موسا جو فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے وہ بڑے ہو کر کے حضرت موسا نبی بنے کتنا فرق ہے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے اسی کو ہدایت ملتی ہے اس سامری کو کہا تیرا کیا مسئلہ ہے تو نے کیوں یہ پنگا کیا پالا بسر تو بنا لم یا بسرو یہ بڑا اہم موقع ہے کالا بسر بسر تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوا تھا یہ اس کی کاریگری تھی اس نے ایسے سوراخ رکھے تھے کہ وہاں سے ہوا جاتی تھی اور اس سے وہ بہمے کرتا تھا وہ ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں بسر تو مجھے وہ سوجا جو لوگوں کو نہیں سوجا مجھے ایک پنگے کا خیال آیا کہ میں پنگا کروں لوگوں کا اس طرف دھیان نہیں کیا لیکن میں نے عرض کیا کہ جمہور مفسرین کی تفسیر دوسری کہ نہیں بسر تو به اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا تھا وہ کیا دیکھا کہا جب مشہور روایت کہ جب بنی اسرائیل کا قافلہ پار ہو رہا تھا سمندر سے تو میں نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور حیزوم نام کے گھوڑے پر سوار ہیں اور جہاں گھوڑے کے پاؤں پڑتے ہیں وہاں پر زمین میں ہریالی آ جاتی ہے میں نے اس لیے پہچان لیا کہ ان کی تربیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہاتھ وہ آتے تھے اس لیے میں نے پہچان لیا میں نے ان کو دیکھ لیا جو لوگ نہیں دیکھ سکے تو میں نے دیکھا کہ جہاں وہ مٹی ہری ہوتی ہے میں نے اس مٹی کو اٹھا لیا میں سمجھا کہ اس مٹی کا کوئی مسئلہ اس سے کوئی پنگا بناؤں گا قبض کو تم من اثر رسول تو میں نے لے لی ایک مٹھی تم من اثر رسول بھیجے ہوئے کے نشان پاؤں کے نشان میں سے بھیجے ہوئے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نشان میں سے میں نے تھوڑی سی مٹی لی فن بل سوہا تو میں نے اس کو ڈالا وہ جو اوپر کہا نا وہ قزا نکال قصہ میری ہے تو ایک ترجمہ تو ڈھالا اور دوسرا ترجمہ ڈالا ڈالنا مطلب پگھلا کر کے بنانا ڈالا تو اس سے یہی کہ کیا ڈالا اس نے نے کہا اپنی طرف سے سونا ڈالا اور بعد نے کہا کہ نہیں نہیں بچڑا بنایا اور وہ جو مٹی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ڈالی اور جیسی اس میں ڈالی تو پروردگار کی قدرت سے اس میں بے بے کی آواز آنے لگ گئی وہ قزا نکاس لی نفتی اور کیوں میں نے ایسا کیا کہا میرے نفس نے اس بات کو میرے لیے خوبصورت بنایا میرے دل میں آیا کیا ایک پنگا کرتا ہوں بنی اسرائیل بڑے توحیدی بنے پھرتے ہیں کیا میں اس خدا کو مانتے ہیں ذرا دیکھتا ہوں کتنا مضبوط ہے ان کا ایمان قال فا حضرت السلام نے فرمایا دفع ہو جا چلا جا فَإِنَّ لَكَ فِي الحالات بے شک تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے لا لامساف کہ تو لا لام مجھے چھو مت مجھے چھو مت مجھے ہاتھ مت لگاؤ اور کیا سزا تھی پروردگار کی طرف سے اس نے چونکہ یہ سارا پنگا کیا تھا لگتا کہ لوگ میرے گرد جمع ہو جائیں اور میں بڑا پیر بن جاؤں اور لوگ میرے گرد آ جائیں ایک میرا جم گٹھا لگ جائے اللہ نے اس کو تنہائی کی سزا دی یہ جیسا انسان کی شکل کو دیکھتا تھا اس کے جسم کو آگ لگ جاتی تھی اور جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی آگ لگتی تھی فرمایا یہ تیری سزا ہے جب تک جیے گا اسی طرح جنگلوں میں پھرتا رہے تو انسانوں میں کی بستی میں رہنے کے لائق نہیں ہے تو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے وہ ان کا موعدہ اور تیرے لیے وعدہ پورا ہونے کا ایک خاص وقت ہے ایک خاص جگہ ہے لن تو خلافہ ہو تو اس کی مخالفت نہیں کیا جائے گا یعنی وہ ضرور پیش آئے گا وہ قیامت کا دن ہے اصل سزا تیری وہاں ہوگی ون غر الافہ اور دیکھ تو اپنے اس خدا کی طرف الذي ظلت علیہ عقیفہ جس کے اوپر تو گھیرا جما کر کے بیٹھا رہا لن له ہم اس کو جلا کر کے راکھ بناتے ہیں حرق یحرق ہر ہم اس کو جلا کر کے راکھ بنا دیں گے وہ طبقہ جو کہتا تھا کہ اس کا بچڑے کا ڈھانچہ سونے کے بجائے گوشت میں تبدیل ہوا تھا وہ کہتا ہاں گوشت جل سکتا ہے جلا کر کے اس کو راک بنایا نہ ہو پھر ہم گرد بنا کر کے بہائیں گے اس کو سمندر میں نصفا پورے طور پر وہ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ بن سکتا ہے دوسرا طبقہ جو کہتا ہے کہ نہیں یہ بچڑا وہی سونے کا رہا تھا اس کے سامنے یہ مسئلہ کہ سونا تو پگھل کر پانی بنتا ہے تو یہ گرد کیسے بنا اور اس کو پانی میں کیسے بہایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اتنے معجزے دے کے اس پر حیرانگی نہیں ہوئی تو اگر یہ بچڑا گرد بن گیا سونے کو جلا کر کے راکھ بنایا اور اس کو پانی میں بہا دیا تو کون سی حیرت کی بات ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو بے شک تمہارا معبود وہ اللہ ہے الذی لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ بچڑوں کے پیچھے پڑ گئے کیا ہوا تمہیں ایک شعبدہ دکھایا سامری نے بس اس کو مان لیا کل شعین علما ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے علم کے اعتبار سے کزالی من انباء ما قد سبق یہاں بات پوری ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تفصیلی تذکرہ فرما کر پروردگار فرماتا ہے کزا نقص کا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے من انبائی ان کی خبریں ما قد سبقا وہ خبریں جو پہلے گزر چکی تھی یا ما مانا میں من کے ان ہستیوں کی خبریں جو پہلے گزر چکی تھی وقت آتے نا اللہ جلنا ذکر اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر یعنی نصیحت یعنی قرآن کریم عطا کیا ہے اس قرآن پاک میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے ہو اور جو اس ذکر سے اب منہ موڑے گا جس طرح حضرت علیہ السلام کے دین سے لوگوں نے منہ موڑا تھا الْقِيَامَةِ قیامتی تو یقیناً وہ قیامت کے دن اپنا بوجھ خود اٹھائے گا گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا خالدین فیہا فیہی ہمیشہ اس میں رہے گا اس میں اس بوجھ میں دبا رہے گا اس بوجھ کے نتیجے میں جہنم میں رہے گا وسا يَوْمَ یوم القیامت اور کتنا برا ہوگا قیامت کے دن ان کا یہ بوجھ جس کو وہ اٹھائیں گے وَسَعَلَهُمْ کتنا برا ہے یہ بوجھ کے اعتبار سے کتنا برا ہے یہ بوجھ جس کو وہ اٹھائیں گے یوم فِي السُّور جس دن سور میں پھونکا جائے گا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ یوم دن سور میں پھونکا گیا قیامت کا بگل بجا ونحشر المجرمین اور اس دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے یوم دن اس دن اس حال میں کہ ازرق کی جمع زرقا وہ نیلی آنکھ والے ہوں گے دشمنوں کو مجرموں کو جمع کریں گے وہ نیلی آنکھ والے ہوں گے کہتے ہیں یہ بھی عربوں کا ایک محاورہ ہے عرب جب کسی کی بری شکل بیان کرتے تھے تو چونکہ عام طور پر ان کی لڑائی رہتی تھی رومیوں کے ساتھ تو رومیوں کی شکل کیا تھی بلی کے جیسی آنکھیں نیلی آنکھیں اور سرخ مونچھیں تو وہ کہتے تھے فلاں آدمی کیسا ہے احمر شوارب وہ سرخ مونچھوں والا وہ ازرق العین اور نیلی آنکھوں والا اور کالی شکل والا تو کیا اسی کو کہا گیا کہ قیامت کے دن ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور چہرے کالے جو ہم پیچھے پڑ چکے کہ جیسا لگے گا کہ کالی رات کے پرت ان پر لگا دیے گئے ہیں یہ بینہم نہ آپ اس میں چپ کے چپ کے باتیں کریں گے اِلَّا بِسْتُمْ تم عَشْرَا ہم نہیں تم نہیں ٹھہرے مگر دس دن آپ اس میں کہیں گے یار ہم نے آخرت برباد کی جہنم کے مستحق ہو گئے کس کے لیے جہنم کے مستحق ہوئے رہے کتنے تھے دنیا دن دنیا میں کتنے دن رہے تھے کہ اس کمینی دنیا کے لیے ہم نے آخرت کو برباد کیا تو سارے مل کر بولیں گے ہمیں لگا کہ دس دن رہے لیکن پھر دوسرے کہیں گے دس دن رہے پتہ ہی نہیں تمہیں کچھ نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں بما یقولون جو وہ وہ کہیں گے اذ یقول جب کہے گا طریقتا شخص کہے گا جو ان میں سے مثالی ہوگا طریقے کے اعتبار سے زیادہ سمجھدار سمجھا جاتا ہوگا وہ کہے گا الا بستم الا یوما تم نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک دن سبحان اللہ کہنا دس دن کہتے ایک دن ٹھہرے تھے خالی تو پوری زندگی اور اس کے بعد قبر کا زمانہ یہ سارے کا سارا آخرت کی مصیبتوں کو دیکھ کر معلوم ہوگا خالی ایک دن کہنے لگے ایک دن کے لیے ہم نے برباد کیا اپنے آپ کو اور جہنم کے مستحق ہو گئے ہماری مت ماری گئی تھی کیا اس ایک دن کو تو کسی طرح بھی گزارا جا سکتا تھا اس کی موج مستیوں کے لیے ہم نے آخرت کو برباد کر دیا ہائے افسوس اور اس کے بعد تیسرا طبقہ کھڑا ہوگا جو کہے گا بے وقوفو ایک دن نہیں عشیت نو دحاہا صبح کو تھوڑی دیر رہے تھے یا شام کو تھوڑی دیر پورا دن تھوڑا رہے وہاں دنیا میں اتنی دیر رہے تھے کہنے لگے اتنی دیر کے لیے ہم نے آخرت برباد کی تھی یہ تبصرے ہوئے ان کی آخرت کے لیے اور پروردگار نے اپنے کرم سے دنیا میں سنائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کس کمینی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں یہ آخرت آ کر کے رہے گی یہ قیامت آ کر کے رہے گی اور جب مکہ کے مشرقین کو کہا یہ قیامت آئے گی زمین ٹوٹے گی آسمان ٹوٹے گا پھر اللہ کی عدالت لگے گی انہوں نے کہا اچھا زمین ٹوٹ جائے گی تو پہاڑوں کا کیا بنے گا اتنے بڑے بڑے پہاڑ مکہ کے سبحان اللہ اللہ کی قدرت کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے وہی جی الجیبان اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں فکل پل نیم سپ آپ کہہ دیجئے ينصفها اس کو ریزا ریزا کرے گا میرا رب نصفا پورے طور پر ٹوٹ ٹوٹ کر کے ان کو گرد بنا دیا جائے گا یہ پہاڑ کہاں یہ اڑتی ہوئی ریت نظر آئیں گے میرا رب ان کو ریت بنا کر کے چھوڑے گا فیادر کہاں تو چھوڑے گا وہ زمین کو کام چٹگل میدان صف صفا بالکل اوپر سے خالی جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی ہاں ہموار میدان جس میں اونچ ہے نہ نیچ ہے بالکل ہموار اور سب سفن جس کے اوپر نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پہاڑ ہے اسی کے آگے تفسیر آ رہی ہے لا تارا عوجا ولا انتا اے قرآن پڑھنے والے تو نہیں دیکھے گا اس زمین کے اندر احبا جن کوئی ٹیڑا پن والا امتا اور نہیں تو دیکھے گا اونچ نیچ نہ کوئی موڑ ہوں گے کہ راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو مڑنا پڑے ادھر ادھر اور نہ اونچ نیچ ہوگی ایک ہموار میدان جس طرح ناپ کر کے فرش ڈالا جاتا ہے اس طرح یہ زمین بنا دی جائے گی سب ختم اونچ نیچ یوم یتبعون الداعی اور پھر کیا ہوگا پروردگار کی طرف سے آواز لگے گی او انسانوں اپنے مالک کی عدالت میں حاضر ہو جاؤ کس طرح حاضر ہوں گے یوم یتبعون دہ اس دن لوگ پیچھے چلیں گے بلانے والے کے حضرت اسرافیل علیہ السلام آواز لگائیں گے سور میں پھونکیں گے بگل بجے گی حاضر ہو جاؤ خدا کی عدالت میں دوڑیں گے اس پیچھے لا عوج لہو نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی ٹیڑھا پن کس کے لیے اس آواز کے لیے یا آواز کی طرف دوڑنے کے لیے مطلب سب سٹ پٹ دوڑیں گے ادھر کوئی ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے حالانکہ کوئی ان کو مار کر کے نہیں لے جا رہا ہے لیکن جا رہے ہوں گے وہ الْأَصْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ آئے آئے رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے تو پھر کیا ہوگا خشات السوات آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے لیے کون بول سکتا ہے چپ ہمت ہی نہیں ہونٹ سوکھ گئے کون وہاں بات کر سکتا ہے سب خاموش لیکن یہاں ایک دوسری بات بھی ہے اسی دن کو یوم تناد بھی کہا قرآن کریم نے چیخ و پکار کا دن الگ الگ وقتوں کی بات ہے کسی وقت میں ایسا ہوگا کہ چیخ و پکار ہوگی لیکن جب کہا گیا کہ رب کی عدالت میں چلو دوڑو تو پھر اس طرح کے کسی کی آواز نہیں نکل رہی ہے چپ فلا تسمع ہم کا تو تو نہیں آواز سنتا ہے مگر پاؤں کی آہٹ اصل میں انسان کے پاؤں کی آہٹ نہیں اونٹ کے پاؤں کی آہٹ اس لیے کہ سب سے کم آواز اسی کے چلنے کی ہوتی ہے جو ذرا سی آواز اس کی نکلتی ہے اس سے زیادہ آواز نہیں تو سنے گا کسی کی چپ کوئی بول نہیں سکتا ہے خاموش سب ڈرے ہوئے یوم دِن تنفع الشفاعہ آئے آئے اس دن لا تنفع الشفاعہ نہیں شفاعت نفع دے گی الا من اذن له الرحمن مگر اس کے لیے شفاعت نفع مند ہوگی جس کے لیے رحمان اجازت دے گا اللہ اجازت دے دے اس کے لیے شفاعت کیجئے انبیاء شفاعت کریں گے اور شہدہ شفاعت کریں گے حفاظ شفاعت کریں گے اس کے لیے شفاعت نفع دے گی لیکن جس کے لیے اللہ کہے گا کہ شفاعت کرو اللہ اکبر اور اسی کا یہ ترجمہ بھی اللہ شفاعت من اذن له الرحمن صرف اس کی شفاعت جس کو اللہ اجازت دے گا وہ رضی اللہ قولا اور پسند کرے گا اس کے لیے بات کو یا تو یہ کہ اس نے جو دنیا میں کلمہ پڑھا تھا پروردگار نے اس کو پسند کیا اور اس کے لیے شفاعت کی اجازت مل گئی اور یا یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے کی بات کو اللہ نے پسند کیا بس اس کے لیے شفاعت نفع دے رہی ہے جس کے لیے اجازت مل رہی ہے اور وہ صرف ایمان والے اور پکے ایمان والے نام کے ایمان والے نہیں کم سے کم جو اللہ کی توحید کو یقین کے ساتھ مانتے ہوں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوں کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں وہ سرور انبیاء ہیں اور جو پختہ یقین کے ساتھ مانتا ہو کہ آخرت ہے خدا کی عدالت ہے اور اس میں پیش ہونا ہے اور یہ سب کچھ پیش ہوگا وہاں پر یا لما بین ایدیہم ما خلفہم جانتا ہے پروردگار جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے ولا يحيطون به علما علم اور لوگ گھیر نہیں سکتے ہیں پروردگار کو علم کے اعتبار سے مطلب وہ اس کو علم کے احاطے میں نہیں لا سکتے ہیں مگر پروردگار جانتا ہے جو پہلے ہوا اس کو جو بعد میں ہوگا اس کو وعنت الوجوہ للحی القیوم اور جھک جائیں گے چہرے للحی اس ذات کے لیے جو زندہ ہے القیوم جو منتظم ہے جو قائم ہے اور جس کے دم سے سارے قائم ہیں جو ہمیشہ سے زندہ تھا اور جو ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے اس کے سامنے جھک گئے چہرے وقد پد من حمل نتیجہ ہوا کیا نتیجہ نکلا نامراد خواب گیا ناکام ہو گیا آج وہ شخص من حمل جس نے اٹھایا تھا ظلم کو جس نے اپنے اوپر ظلم کا بوجھ لادا تھا کفر میں مبتلا ہوا شرک میں مبتلا ہوا بڑے بڑے گناہ کیے آج وہ نامراد ہو گیا وہ میگیا من الصالحات اور جس وہ شخص اور وہ لوگ اور وہ شخص جو کرتا تھا نیک عمل وہ مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن بھی تھا اس کے لیے کیا نتیجہ نکلا فلا یخاف ظلم نہیں ڈرے گا وہ وہاں پر ظلم سے ظلم کا مطلب کہ اس نے گناہ کم کیے تھے اس کے ذمہ اور گناہ لاد دیے جائیں اس سے بھی نہیں ڈرے گا ولا ہضما اور نہیں ڈرے گا وہ ہڑپ ہو جانے سے نقصان سے نہ زیادتی سے نہ کمی سے زیادتی کیا کہ گناہ کیے نہیں اس پر لاد دیے حضمہ نقصان سے ہڑپ ہو جانے سے مطلب کہ اس نے جو نیکیاں کی تو وہ اس کو ڈر رہے کہ پتہ نہیں نیکیوں کا سواب ملے گا نہیں ملے گا ایسا بھی نہیں ہوگا وَكَذَلِكَ انزلناه لکھن ضلنا قرآن اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی زبان میں پڑھی جانے والی چیز بنا کر وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور ہم نے گھما پھرا کر کے اس میں بیان کر دیا دھمکیوں کو مختلف طریقے سے بیان کیا قیامت کے منظر دکھائے ڈرو بندو کھول کھول کر کے سنایا اس لیے لا اللہ یتقون تاکہ وہ لوگ بچ جائیں تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں او یحدث لهم ذکرہ یا قرآن کریم پیدا کرے ان کے اندر نصیحت فتعال اللہ الملک الحق تو بلند و بالا ہے اللہ الملک جو بادشاہ ہے الحق جو برحق ہے جو برحق بادشاہ ہے کوئی بلند و بالا ہے سب نیز تو نابود ہو گئے کوئی نظر نہیں آیا جن کو شریک بنایا تھا ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما یہ مضمون قرآن پاک میں تین مقام پر آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہیں بھول نہ جائیں آپ کو بار بار فرمایا گیا کہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ زبان ہلائیں اور آپ کو تکلیف ہو اتنا بھی مجھے گوارا نہیں آپ جلدی نہ کیجئے سب کچھ ہمارے ذمے ہے یاد کرانا بھی دل کے اندر بٹھانا بھی زبان پر جاری کرنا بھی ثم علینا بیانہ ہو اور پھر اس کی تفسیر آپ کو سمجھا دینا یہ سب ہمارے ذمہ ہے یہاں پر فرمایا والا تاجل اور جلدی نہ کیجیے آپ قرآن کریم کے ساتھ من قبل اس سے پہلے خدا علیہ گواہ یو کہ پوری کی جائے آپ کی جانب اس کی وہی ہاں یہ فرمائیے آپ زدنی علما اور آپ فرمائیے رب زدنی اے میرے رب زدنی علما بڑھا دے مجھ کو علم کے اعتبار سے بڑھا دے بڑھا دے مجھے علم کے اعتبار سے وہ علم وہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اتنا علم مل جائے پھر بھی کہتے جی جائیے بڑھا دیجیے نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور یہ نصیحتیں سنا کر کے امت کو یاد دلایا گیا انسانوں کو یاد دلایا گیا پختہ طور پر ان نصیحتوں کو قبول کرو اس لیے کہ بھول جانا اور کمزوری سے پیش آنا اور پختگی کو نہ دکھانا یہ انسان کی بڑی پرانی کمزوری ہے ولقدا إِلَىٰ آدَمْ یقیناً ہم نے لیا آدم علیہ السلام سے پکا وعدہ من قبل اس سے پہلے آج تم سے لے رہے ہیں پہلے آدم علیہ السلام سے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا فنسیا کیا تو آدم علیہ السلام بھول گئے تم نہیں بھول جانا ولم نجد له عزما اور نہیں پائی ہم نے ان کے لیے پختگی بھول گئے نہیں یاد رہا اور کس بات کو بھول گئے یا تو اس کو بھول گئے کہ پروردگار نے منع کیا تھا بات ہی نہیں یاد رہی یا اس کو بھول گئے کہ کس درخت سے منع کیا تھا یا اس کو بھول گئے کہ شیطان تمہارا عزلی دشمن ہے یہ بات ذہن سے نکل گئی اور جب شیطان نے قسمیں کھائیں اور کہا میں تمہارا خیر خواہوں کو مان لیا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جس چیز سے منع کیا تھا اس کو کھایا وہ آگے آ رہا ہے لیکن قرآن پاک نے اس کو پیش کرنے سے پہلے اس بات کو صاف کیا کہ تم نوز باللہ آدم علیہ السلام کو گناہگار نہیں کہنا ایک تو یہ واقعہ جنت کا ہے اور جس چیز کے لیے گناہ اور ثواب جو بھی کچھ ہے وہ تو دنیا کے لیے ہے اور دوسری بات یہ سب کچھ بھول کر ہوا ہے اور جو بھول کر ہوتا ہے وہ گناہ شمار نہیں ہوتا ہے وہ ان کے مرتبے اور ان کی شان کے اعتبار سے لغزش تھی عام انسانوں کے اعتبار سے وہ گناہ نہیں تھا جب کوئی آدمی بھول کر کوئی کام کرے وہ گناہ کہاں ہوتا ہے کوئی آدمی بھول کر کے رمضان میں روزہ توڑ دے اور کھا رہا ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں بھی بیچارہ بہت بوڑھا اور بہت کمزور یاد ہی نہیں رہا تو حدیث ہے کہ ایسے آدمی کو کھانے دو اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رہا ہے جب کھا چکے اس کے بعد اس کو یاد آئے گا یا تم بھی یاد کرا دو بڑے میاں آج رمضان نہیں ہے کیا وہ کہے گا انا واہ راجعون تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں یاد دلایا اب وہ پچھتائے گا روئے گا دھوئے گا مگر بہرحال اس کا روزہ ہو جائے گا وہ روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا آدم علیہ السلام کی شان بلند ہے اس لیے بھولنے کے باوجود گرفت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور یہ واقعہ پیش کس لیے کیا بات کہاں سے آئی کہ دیکھیے شیطان تمہارا دشمن ہے وہ تم کو بلائے گا اور تم اپنے وعدوں کو بھول کر کے غلطیاں کرو گے یاد رکھو اس دشمن کو یاد رکھو اس کے چکنے میں نہیں آنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے الا ابلیس تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا آبا انکار کیا اس نے یا آدم تم نے کہا اے آدم علیہ السلام ان هذا عدو لك بے شک یہ تیرا دشمن ہے بلی اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے فلا يخرجنكم تو چاہیے کہ نہ نکالتے تم دونوں کو یہ من الجنت جنت سے فتش کا اگر نکال دیں گے دے گا یہ تم کو جنت سے فتش کا تو تم محروم ہو جاؤ گے تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور جنت میں آپ کے لیے کیا مزے ہیں ان نال اللہ تجوا فیا والا تارا بے شک آپ کے لیے ہے جنت میں اللہ تجوہ کہ آپ بھوکے نہیں ہوں گے آپ کو بھوک نہیں لگے گی کھاؤ جہاں سے مرضی کھاتے ہو ولا تارا اور یہ بھی ہے کہ آپ ننگے نہیں ہوں گے آپ کے لیے جنتی لباس ملے گا سلا سلایا آپ کے بدن پر فٹ وہ ان کے لا اور یہ بات ہے آپ کے لیے جنت میں لا تز کہ آپ کو پیاس نہیں لگے گی یہاں پر ولا تز اور نہ آپ کو دھوپ لگے گی وس وہ ہی یہ ساری نعمتیں حاصل تھیں مگر شیطان نے وسوسہ ڈالا بالا یا آدم اور کیسے وسوسہ ڈالا کہا ہے آدم حل ادلو کا کہ میں تجھ کو بتاؤں آل شجرہ ایک درخت کے بارے میں الخل ہمیشہ رہنے کا درخت کہ جو اس کو کھاتا ہے وہ پھر ہمیشہ رہتا ہے وہ ملک لا یبلا اور ایسی بادشاہی بتاؤں لا یبلا جو کبھی پرانی نہیں ہوگی حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے اور اللہ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتا کوئی دھوکہ تو دے ہی نہیں سکتا کیا خدا کا نام کوئی لے سکتا ہے ایسے جھوٹے طور پر فا تو دونوں نے کھا لیا منہا اس میں سے فبدت لہما تو ظاہر ہو گئی دونوں کے لیے سو آما ان کی پردے کی جگہ وہ اور شروع کیا دونوں نے یکفانی چپکانا علیہما اپنے اوپر نے ورق الجنہ جنت کے پتوں کو اور میں یہ بات عرض کر چکا کہ قرآن پاک کا یہ تاکید والا انداز دونوں نے دونوں نے دونوں نے کس لیے ہے اس لیے کہ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تھی اور انہوں نے تو آج تک بائبل میں یہی رکھا کہ نوز باللہ حضرت حوا علیہ السلام کو ہی بس وسا ڈالا تھا اور پھر سارا کچھ مسئلہ انہی کی وجہ سے پیش آیا انہوں نے تیار کیا حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کریم نے اس جھوٹ سے بھی پردہ ہٹایا دیکھیے تین باتیں آ گئی موسیٰ علیہ السلام پر الزام تھا کہ انہوں نے فیرانیوں کے زیور کہا تھا کہ لے آؤ چوری سے جیسے ویسے بھی ملتے ہیں اور حضرت ہارون پر الزام تھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنے کے لیے کہا تھا اور حضرت ہوا پر الزام تھا کہ انہوں نے وہ شیطان کے بہتاوے میں آئیں اور انہوں نے پھر تیار کیا قرآن کریم نے ان تمام رازوں سے پردہ ہٹایا ان جھوٹ سے پردہ ہٹایا کہ جھوٹ ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں کی طرف وسوسہ ڈالا دونوں نے کھایا اور دونوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا واسا آدم ربہ فغوا اور نافرمانی ہو گئی آدم علیہ السلام سے اپنے رب کی فغوا تو وہ پھسل گئے لیکن انہی کی شان اور مرتبے کے اعتبار سے ہم جس کو گناہ کہتے ہیں اس اعتبار سے نہیں ثم مجھ تب ربو پھر چن لیا ان کو ان کے رب نے فتح بال تو توبہ قبول کی ان کی وحدا اور ان کو ہدایت دی میں نے پہلے پارے میں بھی عرض کیا تھا اور اس کے بعد پھر آٹھویں میں بھی اور پھر اور بھی کہیں پر کہ آدم علیہ السلام کی توبہ وہیں پر قبول ہو جاتی ہے جنت کے اندر صاحب سارا مسئلہ وہاں پر ختم ہوا لیکن کسی بھی عمل کا کوئی اثر ہوتا ہے وہ اثر ہو کر کے رہتا ہے اثر یہ ہوا کہ ان کو دنیا میں آنا پڑا توبہ قبول ہو گئی دیکھیے قرآن کہتا ہے فتح بل فتح علیہ تو پرور نے ان کو چن بھی لیا اور ان کی توبہ قبول بھی فرمائی وحدا اور ان کی رہنمائی بھی فرمائی فرمایا قال الحمد منہا جمیا اترو تم دونوں کے دونوں یہاں سے جميعا اکٹھے باغ لباد نادو تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اس کی بھی تفسیر گزر چکی یا یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن اور تم شیطان کے دشمن اور یا یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے فَإِمَّا هُدًى پس جب جب بھی آئے گی اگر آئے گی تمہارے پاس یعنی جب بھی آئے گی تمہارے پاس منی میری جانب سے ہدن ہدایت فمن اتَّبَعَ تو جو کوئی پیچھے چلے گا ہدایا میری ہدایت کے فلا یا تو وہ نہیں بھٹکے گا ولا یشقا اور وہ نہیں بدبختی میں مبتلا ہوگا نہیں وہ مشقت میں مبتلا ہوگا وہ من عن ذکری اور جب جب بھی نصیحت آئے گی جو اعراض کرے گا ان ذکری میری یاد سے میری نصیحت سے میرے ذکر سے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً معیشت کا تو اس کے لیے ہوگی معیشت غم کا تنگی والی زندگی یہ ایسا لفظ ہے اس کے لیے کون سا لفظ لائیں ترجمہ کرنے کے لیے زن کا یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی زندگی ایسی ہوگی کہ اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا پینے کے لئے کچھ نہیں ملے گا اور غربت کی اور پریشان حال زندگی میں رہے گا اور اسی طرح مر جائے گا نا اس کو تنگ زندگی دیں گے اور زن کا کس زندگی کو کہتے ہیں کس تنگی کو کہ انسان کے پاس کھانے کے لیے بھی ہے پینے کے لیے بھی ہے اور دنیا کی دولت کے امبار لگے ہوئے ہیں مگر وہ پریشان ہے اور اس کے باوجود بھی تنگ ہے ہائے پریشان ہائے پریشان اور اسی پریشانی میں اس کی موت آ جاتی ہے نہ اس کو ذہن کا سکون نصیب ہوتا نہ اس کو قلب کا سکون نصیب ہوتا تو ان نہ لہو یہ ہے غن کا یہ تنگی جو میں کرے گا میری یاد سے اس کے لیے تنگ زندگی ہے ورنہ شروع ہو یومل اور اکٹھا کریں گے ہم اس کو جمع کر کے لائیں گے اس کو قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا یہ عرض کیا جا چکا من کان فی آما فہو فی الاخرت آما جو دنیا کے اندر اللہ کی یاد اللہ کی نصیحتوں کی طرف سے اندھا رہا وہ قیامت کے دن اندھا ہوگا کہ اس کو اپنی مفید اور مطلب کی چیزیں نہیں دکھائی دیں گی جنت کا راستہ نہیں دکھائی دے گا ورنہ ابھی پیچھے گزرا اب سر بھی ہم واب سمیح بھی ہم کتنے زیادہ سننے والے اور کتنے زیادہ دیکھنے والے ہوں گے دیکھیں گے یہ حسرت اور افسوس کے ساتھ دیکھیں گے ان عذابوں کو مگر ان کو جنت کا راستہ نہیں دکھائی دے گا جہنم سے نکلنے کا راستہ نہیں دکھائی دے گا قال رب لما حشرتنی تھی وہ کہے گا میرے رب لما حشرتنی کیوں تو نے مجھے اکٹھا کیا آما اندھا وقد كنت بصیرا حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا قال كذلك پروردگار نے فرمایا اسی طرح ہونا چاہیے کیوں عطت کا آیا تو نا آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں فنسی تہا تو تو نے وہ بھلا دی تو ان کی طرف سے اندھا ہو گیا تو نے ان آیتوں کو نہیں قبول کیا ان کو نہیں مانا وہ قدا الْيَوْمَ تُنْسَا اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا اب کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا تو بھلا دیا جائے گا جہنم میں ڈالا جائے گا اور تو چیختا پکارتا رہے گا مگر تیری چیخ و پکار کوئی نہیں سنے گا یہ آخرت میں اندہ ہونے والی بات ذرا مشکل ہے میں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ مفید مطلب چیزوں کو نہیں دیکھے گا اور دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی کہ مختلف حالات ہوں گے کبھی اندھے ہو کر کے اٹھیں گے اور یہ کہیں گے تو نے اندھا کیوں اٹھایا اور کبھی ان کو آنکھیں دی جائیں گی کہ دیکھو وہ جنت کے نظارے بھی دیکھو اور یہ جہنم کی سزائیں بھی دیکھو اور پھر حسرت کے ساتھ دیکھتے رہو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ کا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَصْرَفْ اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں من اصرفا اس آدمی کو جس نے حدوں حدوں سے تجاوز کیا جو حدوں کو کراس کر گیا ولم یمن بھی آیات رب بھی اور جو نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیتوں پر ولعذاب الاخرت اللہ اشد و ابقا اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اس کو دنیا کے عذاب پر قیاس مت کرو افلم یهدی لهم کم مهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک الایات لاولی النهى پروردگار اپنے بندوں سے چاہتا ہے وہ حالات سے سبق حاصل کریں کس کھنڈرات کے پاس سے گزریں اس سے سبق حاصل کریں اس میں بھی کوئی رہتا تھا دنیا کی تباہی کے حالات پڑھیں اس سے سبق حاصل کریں ان لوگوں کے اوپر کیوں تباہی آئی انہوں نے کیا جرم کیا تھا یہ چاہتا ہے پروردگار اپنے بندو سے اور جو نہیں اس حاصل کرتا تو پھر آپ یہدی نام یہاں دلا ہوں اللہ فرماتا ہے کیا نہیں ہدایت دی ایسے لوگوں کے لیے نہیں رہنمائی کی ایسے لوگوں کو کس بات نے کم نہ ہلک نہ اس بات نے کہ کتنے ہلاک کیے ہم نے قبل ہوں اس سے پہلے من القرون زمانے کے لوگوں میں سے کتنے ہلاک ہوئے یہ ان کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے ہیں ان کی اجاڑ بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں یمشو نفی مساکنہم چلتے ہیں یہ ان کے رہنے کی جگہوں میں ان کے کھنڈرات میں لیکن اس کے باوجود سبق نہیں حاصل کرتے کیوں نہیں حاصل کرتے کہا اس لیے کہ ان کی کھوپڑی میں کچھ ہے ہی نہیں یہ خالی ہیں اوپر سے وجہ کیا یہ ان انفیزہ نکل آیا دل بے شک اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں مگر ایسے لوگوں کے لیے وہ لن جو عقل والے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ان کے پاس دماغ نہیں ہے دماغ سے نہیں کام لیتے ہیں اس لیے ان کو یہ سزا ملتی ہے ایک سوال کا جواب اتنی ڈھیل دیتا ہے پروردگار کہ انسان گناہ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر پھر یہ سخت عذاب آتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی گناہ کرے پھر اس پر عذاب آ جائے فائدہ کیا ہوگا ایک پر عذاب آئے گا دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں گے اور وہ گناہ کرنے سے بچ جائیں گے اور پھر خاص طور سے مکہ کے مشرقین پر کیوں نہیں عذاب آ رہا ہے اتنے بڑے بڑے بھیانک جرم کر رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں جواب دیا قرآن پاک نے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اور اگر ایک بات نہ ہوتی سبقت میں ربک جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے لکان الزامہ تو ضرور ہو جاتا چپک جانے والا وہ عذاب وہ اجل مسمہ اور اگر ایک متعین وقت نہ ہوتا متعین پہلے سے مدت متعین نہ ہوتی کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں فلاں میں ان پر عذاب آئے گا اتنے دن تک ان کو ڈھیل دی جائے گی اگر یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور تیرے رب کی طرف سے یہ طے نہ ہوتا کہ پہل فوراً نہیں پکڑا جائے گا بلکہ ڈھیل دی جائے گی لکان العزاب الزامہ تو عذاب ہو جاتا چپک جانے والا وہ لگ جاتا ان کے ساتھ اعلیٰ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب آنے والا ہے تو صبر کیجیے اعلیٰ اقولون ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں وہ سب بھی اور تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس سورج کے نکلنے سے پہلے وہ قبل اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے ایسے حالات جب پیش آتے ہیں فوراً پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیے مذاہب کا مقابلہ صبر اور نماز کے ذریعے سے عبادت کی طرف متوجہ ہونے کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیجیے صبر کیجیے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں سورج کے نکلنے سے پہلے وقبل غروبها غروبی اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس کی تسبیح کیجئے ومن آنا اللیل اور رات کی گھڑیوں میں کیجئے فسبح تو تسبیح کیجئے واطراف النہار اور دن کے کناروں میں کیجئے لعلک اللہ شاید کہ آپ راضی ہو جائیں بعض لوگوں نے کہا کہ اسی کے اندر اشارہ ہے پانچوں نمازوں کی طرف لیکن یہ سورت اس وقت نازل ہوئی ہے جب پانچ نمازیں فرض نہیں تو گویا اس وقت میں یہ بات کہی گئی ہر وقت میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہیے ہر وقت میں اس کی تسبیح اور حمد میں رہیے ہر وقت میں ڈٹے رہیے اس کا نام لیتے ہوئے صبح بھی تسبیح کیجیے شام کو بھی کیجیے سورج کو ڈوبتے ہوئے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے رات کی گھڑیوں میں کیجیے دن کے کناروں پر کیجیے لا اللہ کا ترضا تاکہ آپ راضی ہو جائیں مطلب آپ یہ صبر کریں گے نماز میں مصروف رہیں گے اللہ کی مدد آ جائے گی اور اللہ کی مدد آئے گی دین غالب آئے گا اور جب دین غالب آ جائے گا آپ راضی ہو جائیں گے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ابھی پیچھے گزر چکا ہے کہ قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے آپ جلدی نہ کیجئے یہ قرآن کی نعمت آپ کو مل رہی ہے اس کے مقابلے میں فرمایا صبر کیجئے ولا تمدن اور ہرگز نہ کھینچیے آپ آئی نئی کا اپنی دونوں آنکھوں کو اسی کا میں پیچھے ترجمہ کرا چکا پلک جھپک کرنا دیکھیے الا ما اس چیز کی طرف متانا بھی جو ہم نے زندگی گزارنے کا سامان دیا ہے ازواجم منہم ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو کیا دیا ہے زہرت الحیات دنیا دنیاوی زندگی کی رونق دی ہے چمک دمک دی ہے یہ دنیا کی رونق اس کی زیبائش دی ہے لینا فِي ہوں فی اور یہ کس لیے دی تاکہ ہم اس میں ان کا امتحان لیں ورض رَبِّكَ ربی اور تیرے رب کی روزی بہتر ہے وہ اب کا اور وہی باقی رہنے والی ہے صبر کیجئے عبادت میں لگ جائیے صبح بھی شام بھی طلوع کے وقت میں بھی مغرب کے وقت میں بھی رات دن کے کناروں میں بھی رات کی گھڑیوں میں بھی ہر وقت میں عبادت میں لگے رہیے تو کمائی کب ہوگی ذریعہ معاش بھی تو ہونا چاہیے کمائی کے لیے کون سا وقت ہے وہ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آپ حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا آپ بھی رہیے کمائی نہیں گھر والوں کو بھی حکم دیجیے نماز کا وہ عَلَيْهَا ہاں اور آپ خود ڈھٹ جائیے نماز کے اوپر تو رہی بات کمائی کرنے کی کمانے کی نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے نہیں سوال کرتے ہیں روزی کا نہیں کمانا چاہتے ہیں آپ سے روزی نہ رزوق ہم آپ کو روزی دیں گے چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی آپ نے مزدوری بھی فرمائی اور آپ نے دکان کے اوپر ملازمت بھی اختیار فرمائی لیکن جب سے آپ کو نبوت کی یہ ذمہ داری پڑی اس کے بعد آپ نے کوئی کام کیا کوئی کاروبار کیا مستقل طور پر کوئی روایتوں میں نہیں ملتا ہے پھر کیا تھا بس چھوٹا سا کوئی کام کرتے تھے ادھر سے چیز لی ادھر دے دی اسی میں پروردگار برکت عطا فرماتا تھا آپ کا سارا خرچہ اس سے پورا ہوتا تھا نحن نرزقو کا ہم آپ کو روزی دیں گے والعاقبت للتقوی اور بہترین انجام پریزگاری کا ہے تقوی تقوی تقوی کی ضرورت ہے نتیجہ اسی کا نکلے گا وَقَالُوا لَوْ لَا يَعْتِنَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لاتا ہے یا کوئی نشانی ہمارے پاس میر رب بھی ہیں اپنے رب کے پاس سے کوئی معجزہ تو دکھائے نہیں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح لاٹھی ڈالی ازدہ بنا آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا جواب اولم ہے بینت ما فی الصحف الاولا قرآن پاک کے اس جواب پر غور کیجیے اولم تاتیہم اور کیا نہیں آئی ان کے پاس وہ نشانی ما فی الصحف الاولا جو پہلے صحیفوں میں تھی پہلے صحیفوں میں کیا تھی کہ ان کو ایک زبردست کتاب عطا کی جائے گی جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا تو یہ نشانی کیا ان کے پاس پہنچ نہیں چکی ہے یہ ایک معجزہ مانگتے ہیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں یہ ساری کی ساری آیتیں آپ کے لیے معجزہ ہیں ولو انا حلت بعذاب من قبلہ اور اگر ہوتی یہ بات کہ ہم ہلاک کر دیتے ہیں ان عرب کے لوگوں کو مکہ والوں کو خاص طور سے بعذاب کسی ایسے عذاب کے ذریعے سے من قبل ہی آپ کے آنے سے جو پہلے عذاب ہو آ جاتا تو آپ تشریف نہ لاتے قرآن نازل نہ ہوتا اور ان کو ہلاک کیا جاتا لقالو تو یہ ضرور کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری جانب کوئی رسول بنت آیاتی کا تو ہم پیچھے چلتے تیری آیتوں کے من قبل اس سے پہلے ان کہ ہم ذلیل ہوں وہ اور اس سے پہلے کہ ہم رسوا مطلب اگر عرب کے لوگوں پر کوئی عذاب آتا اے آپ کے تشریف لانے سے پہلے تو ضرور یہ گلا کرتے اے ہمارے مالک تو نے کیوں نہیں کوئی رسول بھیجا ہماری طرف تاکہ اس پر کتاب نازل ہوتی ہم اس کتاب کی پیروی کرتے اور ہم رسوا اور ذلیل ہونے سے پہلے تیرے دین کو اختیار کرتے فرمایا میں آ چکی کتاب آ چکے اللہ کے محبوب مگر جب آ گئے تو اس کے بعد انکار کر دیا نہیں مانا بالکل روم متواد آپ فرمائیے کل متربص سن ہر ایک انتظار کرنے والا ہے فتربصوا تو تم بھی انتظار کرو بات پوری تم کو پہنچا دی گئی اور تمہاری خواہش کے مطابق تم کو نبی نبی بھی مل گئی کتاب بھی مل گئی اب کرو تم بھی انتظار فتربصوا تم کرو انتظار ان قریب تم جان لو گے من اصحاب السوی کون ہے سیدھے راستے والے کون لوگ ہیں جو بالکل سیدھے راستے والے ہیں وہ منحتدا اور کون ہیں جو ہدایت پاتے ہیں بس اب تمہیں معلوم ہوا ہی چاہتا ہے الحمد یہ سور تاہا مکمل ہوئی اور اب سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے تاہا کے اندر حضرت نے موسا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور موسا علیہ السلام نے کس طرح اس دعوت کے راستے میں کٹھنائیوں کا سامنا کیا حالات کا مقابلہ کیا مسائب کو برداشت کیا اس کو آپ نے دیکھا اور اس کو آپ نے پڑھا اس ہدایت کے بعد ان کی قوم کیسے گمراہ ہوئی وہ بھی ہم نے پڑھا اس کا بھی مطالعہ کیا سورہ انبیاء کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ یہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سارے نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا سورہ انبیاء کب نازل ہوئی کہا گیا ہے کہ یہ بعد کے دور کی ہے ہجرت کے قریب کے دور کی ہے ایک آیت آئے گی اس کے آخر میں بالکل آخری رکوع میں اس کے ساتھ معلوم ہوگا کہ ہجرت سے تھوڑی پہلے نازل ہوئی اور وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوگی ہمار صلی اللہ کے اللہ رحمت ہم نے آپ کو جنیا جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اس آیت کے ذریعے سے اس صورت میں احساس دلایا جائے گا یہ تمام انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے اور اپنی اپنی قوموں کے لیے مہربانی اور رحمت بن کر کے آئے مگر نہ آیا کوئی رحمت عالم بن کر آپ ہیں جو عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں اب سارے جہانوں کے لیے پوری دنیا کے لیے دنیا کے کونے کونے کے لیے تمام انسانوں کے لیے تمام خاندانوں کے لیے آپ نبی بن کر کے آئے ہیں سورت کے پہلے تین رکو بطور تمہید ہیں جس میں زوردار طریقے سے توحید کو ثابت کیا گیا ہے قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر جو وہ اعتراضات کرتے تھے ان کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ شروع ہوتا ہے حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ حضرت اور پھر حضرت داود علیہ السلام کا واقعہ حضرت سلمان علیہ السلام کا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام وغیرہ ذالک بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورة الانبیاء شروع ہوئی مکیت مکی ہے وہی امیت و اکنتا عشرت آیا ایک سو اور بارہ آیتیں و سبع رکوعات اور سات رکوع ہیں اقترب للناس حسابهم انداز اس قدر سخت اس سورت کا اور کتنا سخت آپ جہاں سے مکی صورتیں چلی تھیں سورہ یونس سے لے کر کے یہاں تک تمام صورتوں کو سامنے رکھیے گا ان تمام کے بعد وہ ساری باتیں کہی جا چکی ہیں اس کے بعد کس چیز کے کہنے کی ضرورت ہے بس وہ بات اس صورت میں کہی گئی وہ کون سی بات کہ یہ سب کچھ کھول کر سمجھا دیا گیا اب بھی ایمان نہیں لاتے ہیں کیا انتظار ہے کیا جب قیامت آئے گی ایمان لاؤ گے بس قیامت آنے ہی والی ہے اقترب للناس حسابهم قریب آلگا انسانوں کے لیے حساب ان کا حساب قریب آ لگا بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا اور میرے بعد بس اب قیامت ہے بیچ میں کوئی تیسرا نبی آنے والا نہیں ہے تو گویا قریب آ لگا انسانوں کے لیے حساب ان کا حساب وہ غفلت جب کہ انسان خبری میں ہیں غفلت میں ہیں مورزون اعراض کرنے والے ہیں نہیں بات کو مانتے ہیں ما من من ذكر ربهم محدث استمعوه وهم يلعبون کتنی غفلت میں ہیں جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے جب بھی کوئی نیا کلام اترتا ہے ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے اس کو نہیں سنتے ہیں مگر کھیل کے لیے تماشے کے لیے اس کی بھی مذاق اڑاتے ہیں یہ نیا کلام نازل ہوا جی اس میں دیکھو ایسا ہے جی اس کی مذاق اڑانے کے لیے ما یاتیہم نہیں آتی ہے ان کے پاس من ذکر کوئی نصیحت میر رب ان کے رب کی طرف سے تازہ ان تازہ مگر وہ اس کو سنتے ہیں وہ ہم اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں کبھی غور سے نہیں سنتے کبھی دھیان سے نہیں سنتے کبھی کان لگا کر کے نہیں سنتے صرف کھیل اور تماشے کے لیے سنتے ہیں اور مذاق اڑانے کے لیے کیوں لاہیتن قلوبہم اس حال میں کہ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں ان کے دل ان کے دل غافل ہیں اور لہی یلہا ان کاموں میں انسان کا لگنا جو اصل مقصد نہیں ہے اور ان کاموں میں لگ کر کے اس چیز کو بھول جانا جو اصل مقصد ہے اس کو کہتے ہیں لاہیا اللہ کو متقاصر انسانوں کو زیادتی نے غفلت میں ڈال دیا اللہ ان چیزوں میں لگ گئے جو با مقصد نہیں جن سے کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کو بھول کے جو اصل مقصد تھا اور بعض لوگوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ لاہیا کمانا ایسی چیز میں آدمی لگ جائے جس سے کوئی فائدہ نہ ملے لیکن اس طرح کھینچ لینے والی ہو اپنی طرف کہ آدمی کو کچھ یاد نہ رہے سب کچھ بھول جائے آج کے دور میں کہیے گا کہ کرکٹ کا میچ اب ناچنے والوں کو چلو پیسے ملے کسی کو ورزش ہوئی کسی کو کچھ ملا تو جو ان کے اوپر تالیاں بجا رہے ہیں اور سیٹیاں بجا رہے ہیں ان کو کیا ملا کہا کچھ نہیں ملا اگر ایک مہینہ پورا دیکھتے رہے پوچھو کیا ملا کہا کچھ نہیں ایک سال تک دیکھتے رہو کیا ملا کہا کچھ نہیں لیکن ہے ایسی مصیبت کہ جو اس پر لگ گیا اس کی نماز بھی گئی اس کا روزہ بھی گیا پتہ ہی نہیں بیچارے کو لاہیتن قلوبہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل واسر النجوا اور چھپایا انہوں نے سرگوشی کو چپکے سے آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں کیا باتیں کرتے کان میں کون کرتے ہیں ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اصل جمع ہے الذین ظلموا اس کا فائل ہے لیکن مبدل منہ اور بدل بن کر یہ نہ کہ کہ الحال جمع کیوں آیا وہ سرو نجم ظلموا اور چھپایا ان لوگوں نے سرگوشی کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چپکے سے آپس میں کہنے لگے کیا کہنے لگے بشر مسلکم نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا بشر ہے ارے بشر تو کیا بشر کے پیچھے چلیں گے ہم کیا بشر کی ہم بات کو مانیں گے افتاتون السحر وانتم تبصرون کیا تم آتے ہو جادو کے پاس وانتم تبصرون حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یہ تو تمہارے جیسا بشر ہے نہ اس کے پاس خدائی اختیارات ہیں جو خدا کو حاصل ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں سورہ بنے اسرائیل کے اندر کہ یہ آسمان کو اوپر چڑھ جائے یا اس کے لیے ایک چشمہ ہو یا ان کے لیے ایک باغ ہو اس کے بیچ میں سے نہریں جاری ہوتی ہوں اور یا آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے ایک کتاب لے کر کے آ جائیں یہ تو ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ تو بشر ہیں اور مانا کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں بازار میں جاتے ہیں بیاہ شادی کرتے ہیں افتاتون السحرہ تو پھر کیوں ان کے ساتھ لوگ ہو گئے کا جادو کرتے ہیں یہ ان کے پاس منتر ہے افتہح السحرا تو کیا تم پیچھے آؤ گے السحرا جادو کے وان تم لا تم تم تم سے حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یہ وہ انداز ہے قرآن پاک کا جو میں نے پیچھے بھی عرض کیا کہ انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں صرف کس وجہ سے کہ جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے اور کب سے یہ انکار شروع کیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا ہے جی رسول وہ ہونا چاہیے جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو نہ بیاہ نہ شادی ہیں اور بالکل یوں ہی پھرتا رہتا ہو وہ رسول ہو سکتا ہے جو کاروبار کرتا ہو بیاہ شادی کرتا ہو کھاتا ہو پیتا ہو رسول نہیں ہو سکتا قال يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم یہ دو طرح پڑھا گیا قالا بھی اور قل بھی اس لیے ایسا لکھا جاتا ہے کہ دونوں طرح پڑھا جا سکے قال ربی فرمایا رسول نے ربی عالم جانتا ہے میرا رب القول بات کو فی آسمان میں والارض اور زمین میں وہو السمیع العلیم اور وہی سننے والا جاننے والا ہے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر پہلے کہا کہ یہ بشر ہے اس لیے نہیں مانتے فرمایا نہیں اس سے آگے ترقی کر گئے بل قالوا انہوں نے کہا اضغاث احلام یہ تو خوابوں کے گٹھڑ ہیں مطلب یہ قرآن کیا ہے سونے والا آدمی مختلف چیزیں نہیں دیکھتا ہے بے جوڑ قسم کی چیزیں بے ربط قسم کی چیزیں اور وہ کیا ہے وہ خوابوں کے گٹھڑ گٹھڑ بتا چکا میں کہ چونکہ جو گھاس آدمی لیتا ہے وہ بے ترتیب ہوتا ہے کوئی تنکا موٹا کوئی لمبا کوئی چھوٹا کوئی پتلا یہ تو بکھرے ہوئے خیالات ہیں خوابوں کے بل نہیں نہیں اس طرح ہو خواب بھی نہیں آیا گھڑ لیا انہوں نے اس کو بل اس سے بھی آگے بڑھو نہیں بلکہ ہوا شاعر یہ شاعر ہیں پہلے کہا خوابوں کے گٹھڑ دوسروں نے کہا اگر خوابوں کے گٹھ ہیں تو اس کا مطلب یہ خواب میں وہ دیکھتے ہیں جو تم سے جاگتے ہو بھی نہیں دیکھا جا سکتا تم سے تو کہہ رہے ہیں اس کا مقابلہ کرو کہنے لگے نہیں خواب نہیں بلکہ یوں کہیے کہ انہوں نے اس کو گھڑا ہے اور بڑی مہارت سے بنایا ہے تو مہارت سے بنایا ہے تو تم بھی بنا لاؤ بل ہوا شاعر کہنے لگے نہیں اصل میں یہ شاعر ہیں شاعری کرتے ہیں فلیاتی بھی آیا دن کما ارسی اب ہم سے ان کے قرآن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا چلو یہ کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی نشانی لاتے اگر یہ رسول ہے جیسا کہ پہلے رسول نشانی لاتے تھے پلیا تو چاہیے کہ لائے وہ ہمارے پاس بھی آئے تین کوئی نشانی کما ارسی الاولون جیسا کہ نشانیاں دے کر بھیجا گیا پہلو کو قرآن پاک نے جواب دیا کہ پہلے نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئے تھے پھرانوں نے ید موسا دیکھا اور ازدہ دیکھا کیا اس کو دیکھ کر ایمان لائے اور قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے کو دیکھا کیا اس کو دیکھ کر ایمان لائے نہیں لائے ما آمنت قبلہم نہیں ایمان لائے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے من قریت بستی والوں میں سے اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کیا جب وہ نہیں لائے نشانی دیکھ کر افاہم یؤمنون تو کیا یہ ایمان لائیں گے اور رہی بات یہ کہ یہ بشر ہیں اس لیے رسول نہیں ہو سکتے پر میں آج تک جتنے پیمبر آئے وہ سب کے سب انسان آئے سب کے سب بشر آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنے پیمبر سب کے سب انسان تھے اور انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں ایک مرد اور ایک عورت وہ مرد ہی ہوتے تھے الا رجالا مگر وہ مرد تھے نوحی اے ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے فص ال ذکر اگر اے مکہ والے تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو ان کن تم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے خالی انبیاء بنی اسرائیل کے اندر چار ہزار اور دوسری روایت کے مطابق بارہ ہزار نبی آئے وہ بارہ کے بارہ ہزار نبی کے انسان نہیں تھے سارے کے سارے جتنے آج تک آئے وہ انسان تھے وہ کھاتے تھے پیتے تھے بیاہ کرتے تھے شادیاں کرتے تھے کاروبار کرتے تھے بازاروں میں جاتے تھے تو اگر پیمبر آخر و اسی طرح بند کر کے نبی آ گئے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے لیکن میں نے کہا تھا یہ ایسی جہالت ہے کہ شیطان نے بڑی محنت کر کے پھیلائی تھی اس دور کے قاسد کہتے تھے کہ یہ بشر ہیں اس لیے نبی نہیں بشر کیوں کہتے تھے چونکہ کھاتا ہوا دیکھتے تھے پیتا ہوا دیکھتے تھے کاروبار کرتا ہوا دیکھتے تھے بیاہ کرتا ہوا شادی کرتا ہوا اور اولاد صاحب اولاد ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اس لیے وہ اپنے اپنے انبیاء کرام کو کہتے تھے یہ بشر ہیں یہ تو ہم نے دیکھ لیا اب یہ رسول نہیں ہو سکتے اب کچھ جاہلوں نے کہنا شروع کیا کہ رسول ہیں اس لیے بشر نہیں ہو سکتے بات ایک ہی ہے انہوں نے کہا بشر ہیں اس لیے رسول نہیں انہوں نے کہا رسول ہیں اس لیے بشر نہیں کیوں انہوں نے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا پیتے ہوئے نہیں دیکھا اور نکاح کرتے نہیں دیکھا صاحب اولاد ہوتے نہیں دیکھا تو انہوں نے دوسری بات اختیار کی انہوں نے کہا چلو مانتے رسول ہیں مگر بشر نہیں تو بات ایک ہی آگی وہ بھی کہتے تھے کہ دو باتیں ایک میں اکٹھی نہیں تو یہ بھی کہنے لگے کہ دو باتیں ایک میں اکٹھی نہیں کان نہ ہوں ہوں ایسا لگتا ہے کہ وہی ہے فصل ذکر پوچھو ذکر والوں سے ان کو اگر تم نہیں جانتے ہو وما جعلناهم جسدا اللہ اکبر دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو اگر انسان ہی نبی بن کر آئے ہیں کھاتے کیوں ہیں پیتے کیوں ہیں آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی کہتا ہے میں بڑا بزرگ ہوں اگر بزرگ بنا ہوا ہے تو کھاتا کیوں ہے روٹی پانی کیوں پیتا ہے بزرگ تو پانی نہیں پیا کرتے روٹی نہیں کھایا کرتے سبحان اللہ سب کا مال تو کھا گئے وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بزرگ ہیں اور بزرگوں کو کہتے ہیں کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہمارے یہاں ایک کتاب ہے علماء اکرام جانتے ہیں طبقات الشافیہ فقائے شافیہ کو اس میں تعارف کرایا گیا ہے اس میں اولیاء کرام کی صفات گنی کہ ولی کی کیا کیا صفتیں ہوتی ہیں جس سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں اس میں ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ ولی زیادہ کھاتا ہے کھانا کھاتا ہے یہ کہتے ہیں ولی کھاتا ہی نہیں اس میں لکھا ولی زیادہ کھانا کھاتا ہے اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے تو وہ کھاتے ہیں تو طاقتور ہوتے ہیں پھر اللہ کا دین بھی پوری طاقت کے ساتھ اپناتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں اس لحاظ سے آپ سب ولی ہیں کم سے کم کھانے والی کرامت تو نصیب ہوگی سب کو ان کا اعتراض تھا کہ کھاتے کیوں ہیں فرمایا نہیں بنایا ہم نے نبیوں کو جسدن ایسا جسم لا طلو الطعام کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ نہیں تھے ہمیشہ رہنے والے جتنے پیمبر آئے آئے اور گئے آئے اور گئے اپنا اپنا کام کر کے دنیا سے پردہ فرماتے گئے آپ بھی پردہ فرمائیں گے یہ کون سی حیرت کی بات ہے ثم الوعد مسد وما من نشاء حل المسرفين نبی کے آنے کی یہ نشانی ہوتی ہے کیا نشانی وہ اللہ کی وہی لوگوں کو سناتے ہیں پھر کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے تم صدقناہم نہ پھر ہم پورا کر دیتے ہیں ان کو اپنا وعدہ ان کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے کہ تم غالب آؤ گے فان جیناہم تو ہم ان کو نجات دیتے ہیں ہم نے ان کو نجات دی ومن نشا اور جس کو ہم نے چاہا ان کو نجات دی ایمان والوں کو وہ حلق اور حدوں سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا یہ تاریخ ہے انبیاء کرام کی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم یہ تو پرانے انبیاء کی تاریخ تھی اے عرب کے لوگوں اے آج کے دور کے لوگوں لقد انزلنا الیکم یقینا یقیناً بھیج دیا ہم نے تمہاری طرف کتابکم کتابا نازل کر دی ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب فی ذکرکم جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے یہ بھی ترجمہ اور فی ذکرکم جس میں تمہارا تذکرہ ہے تمہاری شان اونچی ہوتی ہے عرب کے لوگوں یہ تو سوچو یہ آخری کتاب ملنی تھی آخری پیمبر کو مگر تمہاری زبان میں ملی تمہارے علاقے میں پیمبر آئے فائدہ کیا ہوا اب دنیا بھر کے اندر تمہارا تذکرہ ہوگا اور آج تک ہو رہا ہے سبحان اللہ افلا تاقیرون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو یہ کتاب ہم نے تم کو دی وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ وقم وَأَنْشَأْنَا نہ قَوْمًا آخَرِينَ فرمایا تھا اوپر انبیاء کرام آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے انبیاء کرام کو ایمان والوں کو نجات ملتی ہے اور دوسرے ہلاک ہوتے ہیں کیسے ہلاک ہوتے ہیں تھوڑا اس کا نقشہ دکھایا جا رہا ہے چونکہ اب جو لوگ اس پیمبر کو نہیں مان رہے ہیں ان کو بھی اس سے دو چار ہونا ہے کیسی ہلاکت آتی تھی وَقَمْ قَسَمْنَا قسم نام قَسَمَ يَقْسِمُ توڑ پھوڑ کر کے ہے سفے ہستی سے مٹا دینا اور کتنی بستیاں ہیں قسمنا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا کانت ظالمتن وہ بستیاں ظالم تھیں اللہ کے دین کو نہیں مانتی تھیں وہاں نشانہ بادہ قومن آخرین اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسرے لوگوں کو تو جب ہماری طرف سے تباہی آئی عذاب آیا تو کیا ہوا فلما احسو تو جب انہوں نے محسوس کیا بحثنا ہماری پکڑ کو ہمارے عذاب کو اذا ہم منہا یرکزون تو اچانک وہ ایڑ لگا کر کے بھاگنے لگے کیا ہوتا تھا ہر دور کے اندر جب عذاب آیا کبھی اوپر سے بجلیاں گری کبھی اوپر سے پتھروں کی بارش اور کبھی زمین میں زلزلہ اور جب زمین میں زلزلہ آتا تھا تو وہ لوگ جن مکانوں کے اوپر اترا رہے تھے جس مال دولت کے اوپر گھمنڈ کر رہے تھے اذا ہم منہا یرکزون اچانک وہ ان کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے اور رکز قرضہ کے معنی خالی بھاگنا نہیں بلکہ سواری پر بیٹھ کر گھوڑے کو ایڑ لگانا اور اس کو دوڑا بھاگنے لگے لا آتا اس وقت میں ایک خاموش آواز آئی بھاگو مت ورجعوا الى ما اترفتم واپس لوٹو اس مال کی طرف جس میں جو تم کو دیا گیا تھا جس کے ذریعے سے تم کو امیر مالدار بنایا گیا تھا ومساکنکم اور واپس لوٹو اپنے کوٹھیوں کی طرف اپنے محلوں کی طرف لعلکم تسالون شاید کہ تم سے پوچھا جائے ایک تو یہ مانا کہ شاید تم سے پوچھا جائے گا یہ کوٹھی اور یہ مال اور یہ دولت کس لیے جمع کیا تھا کیا تمہیں یہ دن یاد نہیں تھا اور یہ بھی ممکن ہے یہ مانا بھی دوسرا کہ تم سے پوچھا جائے گا تم بڑے لوگ تھے پیسے والے لوگ تھے واپس لوٹو جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں وہ تم سے پوچھیں گے کہ حضرت اب زلزلہ آ گیا آپ کیا کریں اب تباہی آ گئی اب کیا کریں لعلکم تسألون شاید کہ تم سے پوچھا جائے ہائے پھر کیا ہوا انہوں نے کہا یا ویلانا ہائے ہماری بربادی ہائے ہماری تباہی ہائے تباہی انا ظالمین ہم تو ظالم تھے بس یہی کہتے رہے ہائے مر گئے ہائے مر گئے کہاں واپس جائیں کون کس کو ہم مشورہ دیں کیا صلاح دیں ہم نے برباد کیا اپنا آپ اور اس دنیا کے پیچھے پڑے رہے کبھی مرنے کو نہ سوچا وما ذال تل فما ضالک مسلسل رہی ان کی یہی چیخ و پکار اسی چکر میں اسی چیخ و پکار میں وہ رہے حتی جعلناہم خامدین یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح خامدین بجے ہوئے چراغوں کی طرح اللہ اکبر ایسا لگا تھا جیسے چراغ سے بھڑک رہے تھے بجھ گئے ایسا لگا تھا کھیتی کی لہلہا رہی تھی کٹ گئی اذا ہم بنا دیا ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بجے ہوئے چراغوں کی طرح کیا تشبیہ اللہ نے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين جو لوگ انبیاء کرام کی دعوت کو نہیں مانتے کیا سوچتے ہیں یہ دنیا دھیر نگری ہے کیا یہ ساری دنیا کس لیے پیدا ہوئی انسانوں کے لیے سب کچھ انسانوں کی خدمت میں لگا ہوا تو انسان کس لیے پیدا ہوا اس کو کوئی مقصد ہی نہیں اس کا مطلب یہ ساری دنیا دھیر نگری ہے وما خلقنا السماء ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو والارض اور زمین کو وما بینہما اور اس کے بیچ کی چیزوں کو لاعبین کھیلتے ہوئے لو اردنا ان نتخذ لہوا اگر ہم ارادہ کرتے ان نتخذ کہ ہم بنائیں لہوا کوئی کھیل تماشے کی چیز لتخذنا ہو تو ہم بنا لیتے من لدنا اپنے پاس سے اتنی بڑی کائنات بنانے کی ہمیں ضرورت تھی کھلونے کے لیے اگر کوئی کھلونا ہی بناتا تھا تو اس کے لیے یہ لمبی چکڑی زمین اور یہ آسمان اور یہ ستارے یہ کہکشائیں یہ یہ سورج چاند اور یہ دنیا کے بہتے ہوئے دریا یہ نباتات حیوانات جمادات یہ اتنی چیزیں ہم کو کیا پیدا کرنے تھی ان کننا فاعلین اگر ہوتے ہم کرنے والے فرمایا نہیں اس لیے نہیں دنیا بنی دنیا کس لیے بنی پس منظر سنیے گا پھر سمجھ میں آئے گی بات اس لیے بنی کہ ہر چیز کو بنا کر کے انسان کی خدمت میں لگا دیا اور انسان کو کس لیے پیدا کیا انسان کو پیدا کیا اس میں نیکی کی طاقت بھی رکھی بدی کی طاقت بھی رکھی پھر کچھ بدی کی طرف ڈھلک گئے اور کچھ نیکی کی طرف آ گئے تو پھر کیا نتیجہ نکلا پھر ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ لوگوں کے اختلاف کو دور کیا جائے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے پھر کیا ہوا فرمایا پھر حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوا پھر کیا ہوا پھر ہم نے حق کو باطل کے اوپر دے مارا اور باطل کا سر پھوٹ گیا بل نقذف بالحق بلکہ ہم پٹک دیتے ہیں حق کو علی الباطل باطل پر فید مب تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اس کا سر پھوڑتا ہے اس کے اندر کی کھوپڑی اس کے اندر کا مغز باہر کر دیتا ہے پیدا ہوا ظاہر تو باطل مٹ جاتا ہے اللہ اکبر یہ بات مکہ کے اندر بیان کی گئی ہے اور میں عرض کر چکا کہ ہجرت کے قریب یہ صورت نازل ہوئی گویا صحابہ کو بتایا گیا یہ باطل اب بس مٹنے والا ہے کیسا مٹنے والا ہے ایک انسان سے تشبیح دی گئی ایک متکبر غرور انسان متکبر انسان اس کے سر میں ایک جو زور کا لگا کلہاڑا تو پھر کیا ہوا اس کا کھوپڑا پھٹا اور اندر سے اس کا مغز باہر آیا پھر کیا ہوا مٹ گیا بس دنیا سے باطل بھی اسی طرح مٹنے والا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور تمہارے لیے تباہی ہے تصفون ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہیں کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ واقعتا ایسا ہوگا یہ وہ دور ہے مسلمان چھپ چھپ کر کے بھاگ رہے ہیں حبشہ کی طرف اور پھر کوئی مدینہ کی طرف بھاگ رہا ہے اور مکہ کے مشرق دن دنا رہے ہیں اور ابو جہل کہہ رہا ہے اگر ہمارے دیش میں رہنا ہوگا تو ہمارے نظریے کو اپنانا پڑے گا لیکن فرمایا اب تو مٹنے والا ہے آٹھ سال گزرتے ہیں کیسا باطل دنیا سے مٹتا ہے کہ جو ان کی اولاد باقی بچتی ہے وہ بھی کہتی ہے یقیناً ہمارے بڑے پاگل ہو گئے تھے ولہ من منفی سم آتی اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ من لائے تک اور جو اس کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے وہ کرتے نہیں عبادت اس کی عبادت سے او انسانوں تمہیں کیا ہوا جو فرشتے پروردگار کے مقرب ہیں اس کے پاس رہتے ہیں وہ بھی اس کی عبادت کیا کرتے نہیں ولا نایات اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں کہ تھک جائیں کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں نا سب سینکڑوں ہزاروں سالوں سے جو سجدے میں وہ سجدے میں جو رکوع میں وہ رکوع میں یو سب والنہار وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی رات بھی اور دن بھی لا یفترون اور وہ تھکتے نہیں ہیں اور یہ ایمان والوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے اندر یہ ملکوتی صفات پیدا کرو کہ صبح و شام اس کی تسبیح کرو ابھی پیچھے گزر چکا ہے یہ ہماری مدد کا لانے کا ذریعہ بنیں گے امت دخذ آلیہ کیا پھر بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں آلیہ کچھ معبود من الارض زمین سے ہم یون جن کو وہ خود گھڑتے ہیں یا یہ ہے کہ وہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے لو کان فیہما آلیہ اگر ہوتے زمین و آسمان دونوں کے بیچ میں کچھ خدا اللہ اللہ کے سوا اللہ نہ ہوتا اور کچھ دوسرے خدا ہوتا الا اللہ ہو یہ جو پیش ہے یہی بتا رہا ہے اس کا معنی اللہ نہ ہو اور اللہ کے سوا کچھ دوسرے خدا ہوں معبود ہوں لفسدتا تو زمین کا نظام تباہ ہو زمین و آسمان کا نظام خراب ہو جاتا فسدتا بگڑ جاتا ایک خدا کہتا میں بارش برساؤں گا دوسرا کہتا نہیں برساؤں گا ایک خدا کہتا میں فنا کیا کشم بچھاؤں گا دوسرا کہتا نہیں بچھاؤں گا لفسدتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا اگر پروردگار کے سوا ہوتے پروردگار نہ ہوتا فسبحان اللہ پاک ہے اللہ وہی ہے تنہا رب العرشی عرش کا مالک پاک ہے وہ ہما یسفون ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ اکیلا عرش کا مالک ہے ہم پڑھ چکے پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں اگر کچھ اور ہوتے تو وہ لپک کر کے عرش پر قبضہ کر لیتے لیکن کوئی نہیں کر سکا لا يسأل عما يفعل آہا اس کی شان کیا ہے اس کے سوا اگر اور خدا ہوتے اور وہ نہ ہوتا تو ایک کوئی کام کرتا دوسرا کہتا تو نے یہ کام کیوں کیا دوسرا کرتا تیسرا پوچھتا تو نے یہ کام کیوں کیا اور رب کی شان کیا ہے لا يسأل پوچھا نہیں جا سکتا اس سے عما يفعل ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتا ہے وہم يسألون اور ان سے پوچھا جاتا ہے ہم اتخذو من ہی آلیہ کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا آلیہ تن کچھ معبود قل ہاتو کم فرمایا اللہ اپنی دلیل پیش کرو کون کون خدا ہے کس طرح وہ خدا کی خدائی میں شریف ہوا یہ کیسے خدا بن گیا پیش کرو اللہ اکبر سورہ یوسف کے آخر میں ہم نے پڑھا الحاظ بصیرہ ہم پوری عقل و دانش کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں اندھ وشواش نہیں کہا اچھا اگر ہے خدا دلیل پیش کرو دلیل پیش کرو گے تو کریں گے اس کے اوپر غور ذکر ذکر من و من قبلی یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو میرے ساتھ ہیں ان کی نصیحت و ذکر من قبلی اور ان کی جو مجھ سے پہلے تھے بل اکثر لا يعلمون بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں الحق حق کو نہیں جانتے فهم معرضون اسی لیے وہ اعراض کرتے ہیں وما من من قبلك رسول نوحي لا فاعبدون ہمارے ایک بزرگ زبردست توحید بیان فرماتے تھے اور میں نے ان کی آخری تقریر سنی اور سنا اس کے بعد کوئی تقریر نہیں فرمائی انتقال فرما گئے پچھلے سال انتقال ہوا وہ اکثر خطبے میں آیت پڑھا کرتے تھے جتنے انبیاء کرام آئے آدم علیہ السلام سے لے کر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی آنے سب کے آنے کا مقصد اور سب کی دعوت کا نچوڑ کیا تھا اس آیت میں بیان کیا یہ نچوڑ تھا وہ ہمارا میرا تھبلی کا میرے رسول اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بھی پیمبر کو الا مگر جس کو بھی بھیجا نو الیہ ہم اس کی طرف وہی کرتے تھے انہو بات یہ ہے لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں الا انا سوائے میرے فعبدونی تو تم میری ہی عبادت کرو سارے انبیاء کرام کی دعوت کا نچوڑ توحید توحید اور بس توحید وقال اتخذ الرحمن ولدا اس کے باوجود انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے اور کس کو اولاد بنایا رحمان کی ان کو پھر حاجت روا اور مشکل کشا بنایا اللہ کے نیک بندوں کو کسی نے فرشتوں کو اور کسی نے حضرت اور زہر علیہ السلام کو اور کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سبحانہ اس کی ذات پاک ہے کس کو بنا رہے اللہ کا بیٹا بل عباد مکرمون بلکہ وہ بندے ہیں مکرمون جن کی عزت کی جاتی ہے لا يسبقونه بالقول وہ بڑھتے نہیں آگے بات کرنے میں وہ اس کے سامنے آج بندہ بن کر رہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے جب تک رب کا حکم نہ آئے وہ بات کرنے میں اس سے آگے نہیں بڑھتے وہ ہم بھی امر ہی یاملوم اور وہ اس کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں یا ما بین وہ جانتا ہے جو اس ان کے آگے ہیں وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں ولا یشفعون الا لمن تبا اور یہ کچھ نیک ہستیاں تھیں لوگ کہتے تھے یہ سفارش کر کے ہمارے کام بنا لیتے ہیں فرمایا کس کی سفارش کریں گے اور وہ قیامت کے دن کریں گے دنیا کی بات نہیں ہے تو وہاں بھی کس کی سفارش ہوگی ولا يشفعون الا لمن ارتضى اور وہ نہیں شفاعت کرتے ہیں مگر لمن اس شخص کے لیے ارتضى جس سے رب راضی ہوتا ہے جس کو رب پسند کرتا ہے اس کے لیے شفاعت کریں گے ایرے گہرے نتو خیرے کی شفاعت نہیں ہوگی وہ من خشیت ہی مشفقون اور وہ پروردگار کے ڈر کی وجہ سے مشفقون ڈرتے رہتے ہیں دھرتے رہتے ہیں مطلب یہ اس سوچ کا توڑ کیا جا رہا ہے کہ تم سوچتے ہو کہ نہیں جی یہ کچھ بزرگ ہستیاں ہیں اللہ تعالیٰ نہیں بھی مانے گا اس کے باوجود یہ کہیں گے نہیں خدایا بس یہ ہمارے خاص بندے ہیں ان کو تو ہم لے کر جائیں گے جنت میں کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں مانیں گے فرمایا وہ ایسے نہیں ہے وہ اپنے مالک سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کو یہ کہیں کہ ہم زبردستی لے جائیں گے اللہ اکبر پھر جس شخص نے یہ کہا کتنی جہالت کی بلکہ کتنی کمینگی کی بات کہی کہتا ہے اللہ کے پکڑوں کو چھڑائیں گے محمد محمد کے پکڑوں کو چھڑائے گا کون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نوز باللہ جو قیامت کے دن جھگڑا لگ جائے گا اللہ اور اس کے حبیب کا کچھ لوگوں کو اللہ کہے گا ان کو جہنم میں لے جانا ہے اللہ کے حبیب فرمائے گا نہیں یہ جنت میں جائیں گے ان کو تو حضور لے گئے جنت میں اور کچھ لوگوں کو حضور کہیں گے ان کو جہنم میں بھیجو اللہ کہے گا نہیں بڑے نیک لوگ ان کو جانے دو جنت میں محمد کے پکڑوں کو چھڑائے گا کون ان کو کوئی نہیں چھڑا سکے گا کیسے جاہل لوگ ہیں یہ وہ ہم خشیت مشفقون وہ تو اپنے مالک سے ڈرتے ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ مِنْ ہائے ہائے ان نیک بندوں کو تم نے خدا سمجھا کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور کسی نے تمام پرانے بزرگوں کو اور میں نے کہا تھا یہ مضمون کہاں سے اٹھا تھا او افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء حضرت موسیٰ کا تذکرہ فرمایا اصحاب کاف کا تذکرہ فرمایا ضلطر کا تذکرہ فرمایا حضرت خضر کا تذکرہ فرمایا پھر قرآن کریم نے کہا کیا سوچتے ہیں کافر لوگ کہ میرے بندوں کو میرے سوا کار ساز بنائیں گے اور ان کی جان چھوٹ جائے گی ان کو جہنم ملے گی اور مہمان نوازی کے طور پر ملے گی تو جن بزرگ ہستیوں کو کہتے ہیں یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں خدا کی خدائی میں شریک ہیں کیا ان بزرگوں نے ایسا کہا وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِلَىٰ إِنِّي رَاهُمْ مِنْ دُونِي اور جو کوئی کہے گا منہم ان بزرگوں میں سے انی راہن کہ میں خدا ہوں من ہی اس کے سوا پروردگار کے سوا میں بھی خدا ہوں فضا اور دون کا معنی یاد رکھیے گا شاہ صاحب کا ورے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے مگر اس سے کم درجے میں میں بھی چھوٹا موٹا خدا ہوں اگر کوئی ایسا کہے گا ہی جہنم تو وہی شخص ہوگا کہ ہم اس کی سزا جہنم دیں گے اللہ اکبر تو کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے ان بزرگ ہستیوں کے لیے نہیں کر سکتا ہے اس کا مطلب انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو اب اس کی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان کی جاتی ہیں اور فرمایا جاتا ہے کہ یہ تو پروردگار نے کیا اور وہ خدا بنا بولو جن کو تم خدا سمجھتے ہو ان میں سے کس نے یہ کام کیے کسی نے یہ کام نہیں کیے کیا کیا پروردگار نے اولم اولمیادین کا فارو کیا نہیں غور و فکر کیا کافروں نے انکار کرنے والوں نے ان والارض کہ آج سارے آسمان اور زمین کانتا رتقا آپس میں ملے ہوئے تھے ففتقناہما تو ہم نے ان کو جدا کیا یہ وہ اس زمانے کی بات ہے جب کائنات نہیں بنی تھی ابھی اور یہ سب کا سب ایک گولا تھا تو گویا وہ تھے لیکن آپس میں ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو جدا کیا بولو کس نے جدا کیا اللہ کے سوا کوئی تھا دوسرا وجعلنا من الماء كل شيء حي اور بنایا ہم نے کل شعین ہائیجین ہر ایک زندہ چیز کو من الماء پانی سے اور پانی سے بنانے کا مطلب اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ پانی بنا یا اس کے زندہ رہنے کا ذریعہ پانی ہے افلا یو تو کیا پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے وجہ اللہ فی الحال رواسیہ ہم نے زمین و آسمان کو جدا کیا سات آسمان بنائے زمین بنائی پھر زمین کو کیا کیا وجعلنا فی الارض رواسیا اور ہم نے زمین کے اندر بچھائے ڈال دیے ہم نے جالا کے معنی بدلتا ہے ڈال دیا ہم نے زمین میں رواسیا بھاری پہاڑوں کو اس لیے ان تمید بہم کہ وہ انسانوں کو لے کر کے نہ ڈل کے اصلی بات کیا بنے گی اللہ تمید امین تاکہ وہ ان کو لے کر کے نہ ڈلک جائے بیلنس برابر کیے زمین کا وجہ فیحا فجا جن اور ہم ہی ہیں جنہوں نے پھر زمین کے اندر فجا جن سو کشادے کشادہ راستہ بنائے درے بنائے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے انسانوں کا ذریعہ نکالا لعلہم اللہ تاکہ لوگ راستہ پا سکیں اگر یہ درے نہ ہوتے ایک علاقے کے لوگ دوسروں کو نہ جانتے نہ پہچانتے نہ آتے نہ جاتے وجعلنا السماء سقفا محفوظا یہ زمین کا کیا آسمان کا کیا کیا اور بنایا ہم نے آسمان کو سقفا ایسا چھت محفوظا جو حفاظت کیا ہوا ہے صدیاں گزر گئیں نہ اس کو پینٹ کرنے کی ضرورت نہ اس کا کلر بدلنے کی ضرورت نہ اس میں تجدید کرنے کی ضرورت ریپیرنگ کی کوئی ضرورت کا محفوظ مُعْرِضُونَ یہ کتنی نشانیاں ہیں ہماری مگر وہ ہماری آیاتیہ اس زمین و آسمان کی نشانیوں سے محرضون اعراض کرتے ہیں اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں وہ الَّذِي خلق اللہ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو یعنی یہ ایک نظام چلایا تمہارے لیے کل بہون ہر ایک فی فلکن ایک دائرے کے اندر یس تیر رہا ہے سورج اپنے دائرے میں دوڑ رہا ہے چاند اپنے دائرے میں دوڑ رہا ہے ستارے اپنے دائرے میں دوڑ رہے ہیں اور آپ سنتے ہیں کہنے والوں سے کہ ایک ایک کہکشاں کے بیچ میں لاکھوں اور کھربوں ستارے اور پھر کچھ ستارے ایک منٹ میں بتیس کروڑ کلومیٹر کی دوڑ لگاتے ہیں مگر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا اس لیے کہ سب ایک دائرے کے اندر دوڑ رہے ہیں یہ نظام کس نے بنایا وہ جال بشر امن قبل جال بشر امن قبل الخل افہم الخالی دور جب دشمن ناکام ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے کبھی چڑچڑا ہو کر کے اگر اس کے پاس طاقت ہو تو دھمکی دیتا ہے اچھا میں مقابلہ کر لوں گا اور اگر دھمکی نہ نہ دے سکے تو پھر کھسیانہ ہو کر کے کہتا ہے یار چلو انتظار کرو کرو دعا مر جائیے جان چھوٹے ہماری مکہ والے بنو حاشم سے ڈرتے ہیں موت کی دمکی تو دے نہیں سکتے کہنے لگے بس انتظار کرو کچھ دن یہ دنیا سے چلا جائے گا جان چھوٹ جائے گی فرمایا اس سے پہلے کیا انسان سارے کے سارے دنیا میں رہے تھے اور اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ ہمیشہ رہیں گے یہ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں وما جعلنا لبشر اور ہم نے نہیں بنایا کسی بشر کے لیے من قبل کا آپ سے پہلے الخلد ہمیشہ رہنا پروردگار بھی آپ کو فرما رہا ہے بشر آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا ہم نے مقرر نہیں کیا افہم متا تو کیا اگر آپ مر جائیں گے فہم الخالدون تو وہ ہمیشہ رہیں گے پنجابیوں نے کیا کہا کسی بزرگ نے کہا تو پنجابی بیچارے کیا دشمن مرے تا خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا اس انتظار میں ہو کہ میرے محبوب دنیا سے پردہ فرما دیں تو تمہیں چین مل جائے گا تم ہمیشہ رہ جاؤ گے کل نفس ذائقت الموت ہر ایک جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور جب تک موت آتی تب تک کیا ہوتا ہے نبلوکم بالشر والخیر فتنہ ہم آزماتے رہتے ہیں تم کو کبھی اچھی حالت کے ذریعے سے کبھی خراب حالت کے ذریعے سے فتنتنا آزمانے کے لیے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے وہی رہنا اور ہماری طرف ہی تم کو لوٹایا جاتا ہے وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو خزون يَتَّخِذُونَكَ اللہ حُزُوَا نہیں بناتے ہیں آپ کو مگر مذاق کرنے کا ذریعہ مذاق اڑاتے ہیں ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں دیکھو جی یہ یہ یہ دیکھیے احاد اللہ قرآن تم یہ ہے جو تذکرہ کرتا ہے تمہارے خداؤں کا وہ بذکر الرحمن ہم کافرون آپ کی مذاق اڑاتے اور کہتے یہ دیکھو یہ یہ دیکھو جا رہا ہے ہمارے خداؤں کا تذکرہ کرتا ہے حالانکہ وہ رحمان کے ذکر سے ہم کافرون انکار کرنے والے ہیں خلق الانسان انسان عجل پیدا کیا گیا انسان کو جلد بازی سے جلد باز پیدا کیا گیا بڑا مبالغہ ہے اس میں کیا انسان کو پیدا کیا گیا عجل سے مطلب جلدی نام کیا کوئی مٹیریل ہے اس مٹیریل سے انسان تیار ہوا ہے حالانکہ اس سے نہیں تیار ہوا انتہائی جلد باز کیا جلد بازی ہے آپ کی مزاق اڑانے میں بڑی جلدی کی اور اپنا نہیں سوچا کہ ہم کیا کرتوت کر رہے ہیں سوری کم آیاتی فلا تستعجلون سوری کم میں دکھاؤں گا تم کو آیاتی اپنی قدرت کی نشانیاں فلا تستعجلونی جلدی نہ مچاؤ کیا قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا تم پر عذاب نازل ہوگا بدر کے میدان میں تمہارے ستر لوگ برسر میدان کھیت رہیں گے تب تمہیں پتا چلے گا کس کی مذاق اڑا رہے تھے یہ دھمکی ہے ان کو کل الانسان انسان عجل انسان پیدا کیا گیا جلد باز سوری کم آیا تھی ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں فلا تستعجلونی تو تم مجھ سے جلدی نہ مانگو ويقولون متى هذا الوعد کہنے لگے اچھا تو ایسا ہوگا عذاب آئے گا کتنے دن رہ گئے ويقولون اور وہ کہتے ہیں متى هذا الوعد کب پورا ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون جب بھی یہ سوال کرتے ہیں وہ کہ عذاب کب آئے گا کتنے دن رہ گئے تو قرآن پاک کبھی یہ نہیں کہتا اتنے مہینے رہے اتنے سال رہے اتنے دن رہے فوراً ان کے سامنے قیامت کا منظر پیش کرتا ہے بس وہ دن اتنے رہ گئے کہ دیکھو جب تمہارے سامنے یہ حالات آئیں گے تم کو پلٹ پلٹ کر آگ میں رکھیں گے جب تمہارے کوئلے بنیں گے جب تم کو جہنم میں ٹھوکا جائے گا سمجھ لینا تب قیامت آ گئی اسی دن عذاب آ جائے گا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا بات تھی آخرت کے عذاب کی بھی اور دنیا کے عذاب کی بھی لیکن موڑ دی گئی آخرت کے عذاب کی طرف قیامت کی طرف لو یعلم الذین کفروا اگر جان لیتے کاش کے وہ لوگ کاش وہ لوگ جان لیتے جنہوں نے انکار کیا جان لیتے کس کو حین لا کفون اس منظر کو جبکہ یہ روک نہیں سکیں گے ہم وجوہی ہم اپنے چہروں سے انارا آگ کو ولا انظہوری ہم اور نہیں ہٹا سکیں گے آگ کو اپنی پیٹھوں سے ولا ہوں ینصرون اور نہ ان کی کہیں سے مدد کی جائے گی کیسے جھلس رہے ہوں گے آگے سے آگ پیچھے سے آگ چہروں کو جلا رہی آگ بلتا تی بغتا بلکہ آ جائے گی وہ ان کے پاس اچانک ہی تو وہ ان کو ششدر کر دے گی وہ ان کو ہکا بکا کر دے گی فلا يستطيعون ردها اور پھر یہ طاقت نہیں رکھیں گے اس کو ہٹانے کی ولا هم ينظرون اور پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی ولا برسل من قبلت ہائے ہائے غالب بچارے نے کہا ہے تھا انسان ہی تو ہے غم سے پگھل کیوں نہ جائے آخر آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر آخر انسان ہیں آخر آپ ان کی باتوں کا آپ پر بھی اثر ہوتا ہے آپ غمگین ہوتے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے دین کی میں ان کو جنت میں لے جانے کے لیے بھلا جا رہا ہوں اور یہ میری باتوں کی مذاق اڑا رہے ہیں پروردگار تسلی دیتے محبوب آپ نہ پریشان ہوں بال بے ہوئے مین کا یقیناً مذاق اڑائی گئی تھی رسولوں کی مینقابلی کا جو آپ سے پہلے تھے تو انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجیے وہ پیچھے گزر گیا فہا قبل لدینہ تو گھیر لے لیا لیا بل ان لوگوں کو سخیرو جنہوں نے مذاق اڑائی تھی منہم ان میں سے کس نے گھیرا ماں بھی اس چیز نے جس کی وہ مذاق اڑاتے تھے جس کے ذریعے سے وہ ٹھٹا کرتے تھے اور جو ہمارے عذاب کی بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہاں ہے کب آئے گا فرمایا ذرا تصور کی نگاہوں سے دیکھو کل میں کلا حکم بل من الرحمن میں یا کلا حکم کون بچاتا ہے تم تم کو کون حفاظت کرتا ہے تمہاری بل رات میں ون نہاری اور دن میں من الرحمن رحمان سے اگر وہ تم پر عذاب لانا چاہے تو کس کے سپرد ہے یہ بات کہ تم کو بچائے رات میں اور دن میں بل عن ذکری ربهم معرضون بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں ام لهم آلیہتن تو کیا اگر رات کو عذاب آئے دن میں عذاب آئے آلیہتن کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں ایسے معبود ہیں تم جو ان کو بچا لیں گے من دوننا ہمارے مقابلے میں لا يستطيعون نصر انفسهم وہ تو نہیں طاقت رکھتے ہیں اپنے آپ کی مدد کرنے کی يسحبون اور نہیں وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جائیں گے صحیح فنا کوئی آدمی خود مقابلہ نہیں کر سکا دوسرا اس کے لیے مددگار کھڑا ہوا اس نے اس کو کامیاب کر دیا اس کو کہا جاتا اسی کو کہا یسحبون اور نہیں ان کی ہماری طرف سے مدد کی جائے گی ان کا ساتھ دیا جائے گا بل متعنا کا بلکہ زندگی گزارنے کا سامان دیا ہم نے ان کو وہ اور ان کے باپ دادا کو حتی تالا علیہم العمر یہاں تک کہ ان کے اوپر عمر لمبی ہو گئی اور پھر مست ہو گئے اور پھٹ گئے کھا کھا کے افرا یرون او مکہ کے مشرکو کچھ تو سوچو افلا یرون کیا وہ دیکھتے نہیں انا نعت الارض ہم لا رہے ہیں زمین کو ننقصوها اس حال میں کہ ہم گھٹاتے جا رہے ہیں اس کو من اطرافها اس کے کناروں سے افہم الغالبون تو کیا پھر بھی وہ غالب آ جائیں گے بعض حضرات نے کہا کہ پوری سورت مکی ہے مگر یہ ایک آیت مدنی پوچھا کیسے کہا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ تمہاری زمین چاروں طرف سے گھٹ رہی ہے مطلب وہ گاؤں فتح ہو گیا وہ علاقہ فتح ہو گیا وہ علاقہ فتح ہو گیا یہاں تک کہ لاسٹ میں اب مکہ رہ گیا ہے اور اب چراغ شہر ہے کہ بجھا جاتا ہے دوسرے حضرات نے کہا نا یہ آیت بھی مکی ہی ہے اور بالکل آیت کا مضمون بتا رہا ہے کہ مکی ہے مکہ والے کہہ رہے تھے ہم غالب آئیں گے ہم ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے کون ہے جو تم کو میرے عذاب سے بچا سکے تمہارے جھوٹے معبودوں میں سے لات رزا اور حبل میں سے کون کون ہے اور یا یہ ہے کہ یہ نہیں بچا سکیں گے مگر اللہ ان کی ساتھ دے دے گا ان کی مدد کرے گا تو پھر یہ تم کو بچا لیں گے کون ہے جس کی جس کا ساتھ اللہ دے گا نہیں کوئی فرمایا سوچو غور کرو آنکھیں کھولو دل کی کھڑکیاں کھولو باہر دیکھو کیا ہو رہا ہے چاروں طرف سے تمہاری زمین سرکتی آ رہی ہے اور تمہاری زمین کے سرکنے کا مطلب کسی کا بیٹا مسلمان ہو رہا ہے کسی کا پوتا ایمان لا رہا ہے کسی کا بھائی ایمان قبول کر رہا ہے کسی کی بیوی ایمان قبول کر رہی ہے افہم الغالبون کیا پھر بھی غالب آ جائیں گے اور بالکل یہی صورتحال ہے ابو سفیان کہتا ہے کہ میرا پردادا مسلمان ہو جائے تو بات دوسری ہے مگر میرا پڑپوتا کبھی کلمہ نہیں پڑے گا خدا نے ان کو بھی نصیب کیا اور ان کے گھر کے اندر ام حبیبہ ایمان لا رہی ہیں عقبہ ابن معیث جو آپ کی گردن کے اوپر بنے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر کے ڈالتا ہے اس کی بیٹی حضرت ام کلسوم ایمان لا رہی ہیں ابو جہل کا بیٹا اکرما ایمان لائے گا ولید کا بیٹا خالد ایمان لائے گا افہم الغالبون تمہاری زمین تو گھٹتی جا رہی ہے تو کیا پھر بھی وہ غالب آ جائیں گے قل انما انذرکم بالوحی ہاں فرمائیے بے شک میں تم کو آگاہ کرتا ہوں وحی کے ذریعے سے مگر کیا کریں يسمع السم نہیں سنتے ہیں بہرے ادوا پکارنے کو ما ضرور جب ان کو ادا کیا جاتا ہے تم بہرے ہو بہرے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں تھے مگر جو جیسا سننا چاہیے ویسا نہیں سنتے قبولیت والا نہیں سنتے تدبر والا نہیں سنتے غور و فکر والا نہیں سنتے بل ہتھ بل ہت ہوں مین آزادی یا ویلنا انا ظالمین ہیں جگانے کے لیے کہتا ہوں وہ مشہور ہے نا کوئی آدمی بیچارہ نماز پڑھنے لگا تھا تو اس کی بھینس مر گئی تھی تو دوسرے دن کٹڑی شور مچا رہی تھی اس نے کہا کہ اچھا بھینس تو مری تھی نماز پڑھنے سے تجھ سے تو وضو بھی نہیں برداشت کیا جائے گا لوں کوجو تو کروں بوجو کروں تیرا کام بھی اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب اللہ کے دین کی طرف آدمی لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے مصیبتیں اس کا پیچھا کرتی ہیں مکہ کے مشرق اوپر عذاب آ نہیں رہا ہے تو اس لیے کیسے آتی نے چڑھا چڑھا کر کے کہتے کدھر ہے عذاب آتا کیوں نہیں اللہ فرماتا ہے وہ پرانی قومیں تھیں قوم عاد اور سمود جن کے اوپر کبھی آسمان سے بجلی گرتی تھی اور کبھی پتھر گرتے تھے اور کبھی ان کو نیچے سے اوپر پٹھا جاتا تھا اور کبھی ہوا کا عذاب ان پر آتا تھا تم سے تو ایک جھونکا بھی نہیں برداشت ہوگا ایک جھونکا جھونکا سمجھتے ہیں نا آپ یہ دیکھو ہاں، ہلا رہے نا رومال کو ایک مرتبہ ایسے ہلانے سے جو ہوا چلتی ہے اس کو ایک جھونکا کہتے ہیں ہوں اور اگر چھو چھو لے گا ان کو خالی ٹچ کرے گا ان کو نفحت من عذاب ربی کا تیرے رب کے عذاب میں سے ایک جھونکا ایک ہلکا سا تھپیڑا ہی لگ گیا لہ تو یہ ضرور بھی ضرور کہنے لگ جائیں گے یا ویلنا یا ویلنا ہے ہماری کبنا ظالمین ہم ظالم ارے اتنا جلدی مان جائیں گے میں ہاں تمہاری ہمت ہی کیا ہے الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لیکن دنیا میں کی سزا بھی عارضی اور دنیا کی نعمتیں بھی عارضی اصل فیصلہ آخرت کا کیا ہوگا اس کا فیصلہ ون الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ اور ہم رکھیں گے قیام القیامہ اسی یوم القیامہ قیامت کے دن میں ہم رکھیں گے انصاف کی ترازوں کو الموازین القسط یہ آپس میں موصوف صفت ہیں اور اس پر وہ نیوی اشکال اب اس کا عام حضرات پہ کیا موقع ہے خود تلاش کیجیے وہ الموازین القصط اور ہم رکھیں گے انصاف کی ترازموں کو قیامت کے دن تول تول کر کے فیصلہ ہوگا فلا تظلہ نفس شیا پھر کسی جان کے اوپر ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا وہ انکان مِثْقَالَ حبت مِّنْ خَرْدَلٍ اور اگر ہوگا وہ مثال کیا ہوگا ہوگی وہ نیکی یا برائی مثقال حبت من خردل رائی کے دانے کے برابر بھی رائی سرسو سے بھی چھوٹی وہ ذرا ذرا سے دانے اس کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی یا بدی ہوگی اتینا بہا ہم اس کو لے کر حاضر کر دیں گے آ جائے گی سامنے وہ کفا بنا آس اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے اعتبار سے تن تنہا ساری کائنات کا حساب لیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا ہم نے دیکھے دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہر علیہ السلام کو الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز وضیاءً اور روشنی دی وذکرًا اور نصیحت دی للمتقین پرہزگاروں کے لیے یہ فرقان کیا ہے اور ضیاء کیا ہے اور ذکر کیا ہے بعض حضرات نے کہا آپ سے تفسیری ہے ایک ہی مراد ہے اور بعض نے کہا کہ فرقان سے مراد کیا ہے فرقان سے مراد حضرت اور حضرت ہارون علیہ مسلط و السلام کی سیرت اور یا ان کے وہ بڑے بڑے معجزے جو حق اور باطل میں فرق کرنے کا ذریعہ بنے تھے وہ ضیاء اور روشنی دی تھی مراد تورات رات وہ وکرم اور پرہیزگاروں کے لیے ان کو نصیحت والے باز عطا فرمائے تھے الذين يخشون ربهم کون ہے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب دے دے کے وہ مشفقون اور وہ قیامت سے گھبراتے رہتے ہیں وہ ہاد انزلناه وہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی حضرت ہارون علیہ السلام کو ملی اس دور کے لیے ملی اس دور کے لیے ہادہ ذکر مبارکن یہ برکت والی نصیحت ہے انزلنا ہو اس کو ہم نے نازل کر لیا ہے اور کون اب اس کی برکت سے فائدہ اٹھائے گا وہ خود آگے بڑھ کر جو اٹھا لے مینا اسی کا افان تم لہو منکرون اے مکہ کے مشرکوں کیا تم اسی کا انکار کرتے ہو اور تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو اور شرک میں لت پت حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے ذرا دیکھو ان کی تعلیمات کیا تھی ان کی سیرت کیا تھی مانتے تو ہے ابراہیم کو مگر ان کی باتوں کو نہیں مانتے اور میں نے عرض کیا تھا پیچھے کہ آج بھی یہی ہے لوگ کہتے ہیں ہم بزرگوں کو مانتے ہیں تو پوچھو بزرگوں کی باتیں بھی مانتے ہو کہتے باتیں شاتے ہم نہیں مانتے ہیں پھر کیا بنا ہوا کوئی کسی بزرگ کا نام لے رہا ہے کوئی کسی کا لے رہا ہے اس کو پوچھے ان بزرگوں کی تعلیمات کی تجھے کچھ خبر بھی ہے کہتے خبر شبر بھی مجھے کچھ نہیں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ اور یقیناً ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ ہو ان کی سمجھ ان کی ہدایت من قبل اس سے پہلے اس سے پہلے مطلب اس قرآن سے پہلے یا موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پہلے اور یا یہ ہے کہ قبل بلوغ ہی ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کو ہم نے سمجھ عطا فرمائی تھی اگر یہ مانا کیا جائے اکثر نے یہی مانا کیا تو اس کا مطلب یہ کہ پیدائش سے ہی پروردگار نے ان کو وہ سلیقہ عطا فرمایا تھا کہ حق اور باطل میں فرق کرتے تھے اور گناہوں سے بالکل محفوظ رہتے تھے اور یہی ہر نبی کی شان ہوتی ہے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم تھے ان کو جاننے والے میں نے پیچھے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قرآن پاک نے تین ادوار میں بانٹا سب سے پہلے جب بادشاہ کو دعوت دی سورہ بکرا نے تیسرے پارے میں اس کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد جب باپ کو دعوت دی وہ آج صبح آپ نے پڑھا سورہ تاہا کے اندر نہیں سورہ مریم میں اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کس طرح دعوت دی اس کو بیان کیا جاتا ہے اور یہاں بات کی اور قوم کی ملا کر ہے آگے ایک مقام پر صرف قوم کے سامنے تقریر آئے گی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور قوم سے کہا تھا ماں حاضی تماثیل یہ کیا ڈھانچے ہیں یہ کیا مورتیاں ہیں اللہ تی تم لہا فون جن کے سامنے تم گھیرا جمائے رہتے ہو اعتکاف کیے رہتے ہو قالو عابدین انہوں نے کہا ہزار جوابوں کے اوپر ہمارا ایک ہی ایٹم بم سب پر بھاری وہ کیا وجدنا علیہا وجدنا نالہ لہا عابدین ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کو پوجتے دیکھا لہذا ہم بھی انہی کی پوچھا کر رہے ہیں اور باپ دادا بھی کون سے قریب کے اگر تھوڑے پیچھے چلے جائیں تو یہ تو انبیاء کی اولاد ہیں لیکن پیچھے نہیں جاتے کہاں قریب قریب کے یہ بس انہیں کو دیکھا تھا اور یہی ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس سب سے بڑا سو جوابوں کا ایک جواب ہے قالوا لقد كنتم آج بھی جاہلوں کا بے شمار مقام پر یہی جواب قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے ہیں کہ باپ دادا کی تقلید حرام ہے بلکہ تب حرام ہے جبکہ وہ گمراہ تھے اور جو ہدایت پر تھے ظاہرہ ان کی تقلید تو یعنی ہدایت ہے قال لقد كنتم فرمایا یقینا تم بھی ہو تم بھی بابا حکم اور تمہارے باپ دادا بھی فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں قالوا بالحق انہوں نے کہا کیا لائے ہیں آپ ہمارے پاس کوئی سچی بات ہم یا آپ ہیں کھیلنے والوں میں سے کئی دفعہ آدمی اس طرح کی باتیں کھیل کے لیے ہنسی کے لیے مزاق کے لیے بھی کرتا ہے بے شمار مرتبہ دیکھا ہوگا آپ نے برادران وطن کو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ بھی کہنے لگے کہ مذاق کر رہے ہو باقی بات بتا رہے ہو اور میں اللہ کے دین کے بارے میں مذاق بر ربكم رب السماوات والارض یہ کہنا چاہتا ہوں بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب زمین کا رب الذي فطرهن جس نے ان کو پیدا کیا وانا على ذلك من الشاهدين اور میں تم کو کہتا ہوں میں اس پر تم من الشاهدين گواہی دینے والوں میں سے ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ زمینوں آسمان کا اس ساری کائنات کا رب اکیلا اللہ تاللہ ہلاقید اور سنو اللہ کی قسم لاقید اسلامکم میں ضرور کوئی تدبیر چلوں گا کوئی کاری کوئی چال کوئی تدبیر کروں گا اسلام تمہارے بھتوں کے بارے میں بعد ان تولوا مدبرین اس کے بعد کہ تم مڑ جاؤ گے مدبرین اب پیٹ دکھا کر کے جب یہاں سے چلے جاؤ گے کہیں میلے میں تم جاؤ گے اس دن ان کے ساتھ کچھ کروں گا میں بجالا جزازا تو کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے اللہ کبیر اللہ مگر جو ان کا بڑا تھا اس کو نہیں توڑا گھسے اندر اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان سب کے مگر بڑے کو چھوڑ دیا اور یہ بڑا کون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجسمے میں بڑا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن کے اعتبار سے مرتبے میں بڑا جس طرح مکہ کے مشرقین کے نزدیک حبل سب کا بڑا تھا اور اس کو سمجھتے تھے کہ یہ بتوں کا باپ ہے اس نے کہا نا وہ ایک ہمارا بزرگ شاعر اس نے کہا کسی کا نام عزا ہے کسی کو بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اس کو بڑا سمجھتے تھے اس بڑے کو چھوڑ دیا کس لیے لعلہم الیہ یرجعون شاید کہ وہ لوگ جب واپس آئیں تو اس کی طرف رجوع کریں اس کو دیکھیں کہ باقی چھوٹے تو سب مر گئے اور یہ بڑے میاں کھڑے ان کا کیا چکر ہے قالوا من فعل هذا بآلهتنا آگے واپس انہوں نے کہا کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ انه لمن الظالمین ضرور وہ کوئی بڑے ظالموں میں سے ہے ہائے ہائے ہائے یہ کیا ستیہ ناس ہوا قالو سمعنا فتن انہوں نے کہا سنا ہم نے ایک جوان کو یذکرہم وہ تذکرہ کرتا رہتا ہے ان کا یقال له ابراہیم اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم قالوا فاطوب به انہوں نے کہا اس کو اعین الناس لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لعلهم یشهدون تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں لوگ دیکھیں کہ کیا کیا اس نے اس کے بعد اگر اس کو کوئی سخت سزا ملے تو کوئی اعتراض نہ کر سکے انہوں نے کیا کیا کیا تو نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ہے ابراہیم پالا بل فال ایک مانا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فا بلکہ کیا کسی نے کیا کسی کرنے والے نے کبھی روحم بڑا تو یہ ہے دیکھو کس نے کیا تم بھی غور کرو مجھے کیا معلوم لیکن بڑا تو یہ ہے اس پر غور کرو فص مِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ انہی سے پوچھ لو اگر یہ باتیں کرتے ہیں اور دوسری کرا اور دوسرا ترجمہ بل فائدہ کبھی روحم بلکہ کیا ہے ان کے اس بڑے نے فص تو تم پوچھ لو ان کو ان قانو کو اگر یہ بات کرتے ہیں آپ کہیں گے یہ تو نوز دلہ جھوٹ بول دیا بڑے نے تو کیا نہیں تھا تھوڑا تو انہوں نے خود تھا پھر بڑے کے سر کیوں لگایا نہیں جو بالکل بین قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں ان کو جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے مبالغے کو بھی جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے میں نے صبح عرض کیا بیوقوف آدمی کو کہیں گدا کہیں کا وہ کہ کان کہاں ہے میرے گدے کے جیسے میں دو ٹانگوں سے چلتا ہوں وہ تو چار ٹانگوں سے چلتا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے بلی تو ذہن ہونے کا مطلب ہے کہ تم کچھ سمجھتا ہی نہیں ہم مستن پھرا پرانے کریم کو کہہ رہا ہے کیا ہے اس بڑے نے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بڑے نے نہیں کیا اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سے کچھ کہا جا رہا ہے وہی مقصود ہے بس پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں فرا جران کو لوٹے وہ اپنے دلوں کی طرف جہاں کے اپنے اندر کہنے لگے بات تو ہے پکا لو این تم تم تو انہوں نے کہا تم ہی ظالم ہو واقعہ بات تو یہ کرتے نہیں بات تو یہ تو مندی کی کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو بھائی تمہارا ستیہ ناش کس نے کیا یہ سر کس نے پھوڑا ناک کس نے توڑا ٹانگ کس نے توڑی مگر یہ تو باتیں نہیں کرتے تم بڑے ظالم ہو تم ان کو پوچھتے ہو تم منو کی سوالا پھر پلٹ دیے گئے وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے اس کے دو معنی ایک معنی کہ شرمندہ ہو کر کے سر نیچے کیے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون حضرت آپ کو جانتے ہی ہیں کہ یہ باتیں نہیں کرتے اور میں یہ تو کہلوانا چاہتا ہوں تم سے اور دوسرے معنی الٹے ہو گئے کیا بات سمجھ گئے تھے بالکل قریب پہنچ گئے تھے توحید کے کہ یہ بات نہیں کرتے اور جو بات نہیں کرتا وہ نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے وہ لائق عبادت کیسے ہو سکتا ہے لیکن بس یہاں پہنچ گئے تھے سمجھنے کے لیے پھر الٹے کر دیے گئے تو ایک دم ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے کہ نہیں نہیں قوم کا مسئلہ ہے اس وقت میں یہ باتیں نہیں سوچنے کی بولو اس نے کیوں کیا تھا اور یہاں قرآن پاک نے مجھول استعمال کیا کہ وہ اونٹے کر دیے گئے سر کے بل تو گویا کرنے والا کوئی دوسرا ہے کس نے کیا ابلیس نے کیا اور ان کے جو مذہب کے گرو گھنٹال تھے انہوں نے کہا بے وقوف یہ کوئی باتیں اس وقت میں کرنے کی ہے یہ بات صحیح ہے تمہاری بات اپنی جگہ سوچیں گے اس پر غور کریں گے اس وقت میں تو سب ایک بات ایک جواب دو انہوں نے کہا آپ کو تو معلوم ہی بات نہیں کرتے فتعبدون من دون اللہ کیا تم پوجا کرتے ہو ان کی اللہ کو چھوڑ کر ما لا ينفعكم شيئا جو تم کو کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے ولا يضركم اور نہ تم کو نقصان دیتے دے سکتے اف لکم افسوس ہے تمہارے اوپر بھی اف تمہارے اوپر تمہاری عقلوں پر پتھر پڑ گئے ولما تعبدون اور ان کے لیے بھی افسوس جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا افلا تعقلون کیا تم کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے انہوں نے کہا اصل سے تو ہم کام نہ پہلے لیتے تھے نہ اب لیں گے البتہ مسئلہ پیش آ گیا ہے ساری برادری کا مسئلہ ہے جتھا ٹوٹ جائے گا سب نے مل کر کے کہا قالو ہر انہوں نے کہا جلاؤ اس کو ون سروعات اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اللہ اکبر خدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے مدد مانگی جائے کہ خداؤں کی مدد کرو برا وقت آ گیا ہے خداؤں پر خداؤں کی مدد کرو ان کن فائلین اگر کچھ کرنے والے ہو تو کرو یار اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے زبردست مشورہ ہے یہ انتظام ہو گیا کئی کئی مہینے تک لکڑیاں جمع ہوئیں اس میں آگ لگ گئی ابراہیم علیہ السلام کو برہنا کیا گیا ننگا کیا گیا اسی لیے حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان ننگے اٹھیں گے سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہیں ان کی شان ہی الگ ہے ابراہیم علیہ السلام کو باقی انسانوں میں سب سے پہلے دیا جائے گا قلنا یا نارو بردا فرمایا انہوں نے آگ میں ڈالا ادھر ہمارا حکم آیا آگ کو ہم نے کہا یا نار ہو آگ کونی بردا ہو جا تو ٹھنڈی و سلاما اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی والا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر وہ اراد بھی قیدا اور انہوں نے ارادہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک چال چلنے کا تھوڑا سا سمجھیے اس کو چال چلنے کا کیا مطلب سب اندر خانہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم حق پر اور ہم سب کے سب باطل پر آزر بھی سمجھتا تھا لیکن سب نے مل کر ایسا کیوں کیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اگر یہ سچا ہوتا تو پھر کیوں جلتا جھوٹا تھا تبھی تو جل گیا ہمارے خداؤں کی مار پڑ گئی اس کے اوپر حالانکہ خداؤں نے جلایا کہ انہوں نے خود جلایا لیکن تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے اسی کو کسی نے کہا تھا نہ دیں گے بدھ کے کافر مسلم کا خدا کوئی نہیں ہے کہ خدایا کبھی ایسا بھی نہ ہو یہ انہوں نے چال چلنے کی کوشش کی تھی تو جو عام لوگ ہوں گے ان پڑھ وہ کہیں گے ہاں ہاں بالکل گرو جی صحیح کہہ رہے ہیں بات صحیح بات ہے اگر اس کی کوئی شکتی ہوتی کوئی طاقت ہوتی وہ کیوں جلتا لیکن فجان نہ ہوں اللہ سرین ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے تو ہم نے انہی کو کر دیا ڈھاٹے میں پڑنے والا پریشان اور دلیل اور رسوا ہو گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا انگاروں سے کھیلتے ہوئے ہیں کوئی ان کو ذرا سی تکلیف نہیں یہاں تک کہ جو رسی انہوں نے ساتھ میں باندھی تھی وہ جل گئی مگر ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اس کے بعد کیا ہوا اس قوم کے ساتھ قرآن پاک نے اس پر تبصرہ نہیں کیا ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام اب یہاں سے نکل جائیں گے اس قوم پر عذاب آئے گا اور ایک روایت میں وہ سنا چکا فخر علیہم السقف کے تحت چود میں پارے کی روایت کہ لوگوں نے بڑی بڑی چالیں چلی تھیں پھر ان کے محل ان کے اوپر گرے ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوا فرمایا انہوں نے ان کو نجات کی اور لوط علیہ السلام کو اللہ تھی اس زمین کی جانب نجات دے کر لے آئے جس کے اندر ہم نے برکت رکھی تھی یہ یعنی نشام للعالمین دنیا جہان کے لیے یہ خاص زمین تھی بابرکت زمین تھی انبیاء کی سرزمین تھی اور یہ زرخیز زمین تھی اب لو اسحاق اور پردیس میں ہم نے حضرت اسحاق ان کو عطا کیے و یعقوب اور حضرت یعقوب بھی عطا کیے نافلہ زائد یعنی پہلے تو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے اور اضافی طور پر فرمائے ان کے ہاں آپ کو ایک پوتا بھی ملے گا وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور سب کے سب کو ہم نے نیک بنایا وَجَعَلْنَاهُمْ عَئِمَّا اور ہم نے ان کو قائد بنایا انسانیت کا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے وَأَوْحَيْنَا اور ہم وہی ہم نے وہی کی رہیم ان کی طرف سے نیکیوں کے کام کرنے کی ان کو بتایا کہ نیکی کس طرح کرنی وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے کی وَإِتَاعَ الزَّكَاةِ اور زکاة دینے کی وہ لَنَا عَابِدِينَ اور وہ سب کے سب ہماری عبادت کرتے تھے کس کو سنایا جا رہا ہے مکہ والوں کو او مکہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام جن کی مورتی بنا کر تم پوجا کر رہے ہو وہ تو اس توحید کے لیے اپنے وطن سے بے وطن ہوئے آگ میں ڈالے گئے اور تم ان کی مورتی پوجا کر رہے ہو کچھ تو شرم کرو وہ تو ہماری ہی عبادت کرتے تھے سب کے سب و لوکن آتے علما اور لوت علیہ السلام کو بھی آتے نہ ان کو دیا حکمن دانشمندی و علم اور علم و ہو اور ہم نے ان کو نجات دی من القریہ اس بستی سے اللہ تی کانت تعمل الخبائر جو گندے کام کیا کرتی تھی گزر چکے پیچھے انہم کانو قوما سوہم فاتقین بے شک یہ گناہ کرنے والے برے لوگ تھے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے ان کو داخل کر دیا اپنی رحمت میں اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ تھے نیکوکار کل بھی ذرا لیٹ ہو گئے تھے اس لیے میں نے جلدی پورا کیا صدق اللہ مولانا العظیم